بما كنتم تكفرون اور اللہ کے گھر کے پاس ان کی عبادت سیٹیوں اور تالیوں کے سوا کچھ نہیں بس عذاب کو چکھو بس اب اس کے کہ تم انکار کیا کرتے تھے ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا صدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں بس وہ ان کو اسی طرح خرچ کرتے رہیں گے پھر وہ مال ان پر حسرت بن جائیں گے پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف اکٹھے کر کے لے جائے جائیں گے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فیضکمه ويضكمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور خبیص کے ایک حصے کو دوسرے پر ڈال دے پھر اس سارے کو ڈھیر کی صورت میں تہ بتہ اکٹھا کر دے پھر اسے جہنم میں جھونک دے یہی لوگ ہیں جو گھاٹا کھانے والے ہیں السلام علیکم اللہ اشهد ان لا اله سے پاک ہو اللہ تعالیٰ کی صفت ستار ہے جو ہماری پردہ پوشی کرتی ہے اگر انسان کی غلطیوں کی کوتاہیوں کی گناہوں کی پردہ دری ہونے لگے تو کسی کو منہ دکھانے کا نہ رہے اللہ تعالیٰ جو ستار العیوب ہے اور غفار جنوب ہے اس نے ہمیں یہ دعا بھی ہم پریشان کرتے ہوئے سکھائی کہ تم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے بچنے کی کوشش کرو جہاں وہاں استغفار بھی کیا کرو تو میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا تمہاری پردہ پوشی کروں گا تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا عمومی پردہ پوشی تو ہر ایک کی بہت ساری باتوں کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت خاص طور پر ان لوگوں کو بھی اپنی چادر میں لپیٹتی ہے جو استغفار کرنے والے ہیں غفر کا مطلب بھی چھپانا اور ڈھانکنا ہوتا ہے اور یہی مطلب کم و بیش سطر کا ہے حضرت وسیم علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے جو خدا پیش کیا ہے اور مسلمانوں نے جس خدا کو مانا ہے وہ رحیم کریم حلیم طواب اور غفار ہے جو شخص سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیتا ہے لیکن فرمایا کہ لیکن دنیا میں خواہ حقیقی بھائی بھی ہو یا کوئی اور قریبی عزیز یا رشتہ دار ہو وہ جب ایک مرتبہ قصور دیکھ لیتا ہے پھر وہ اس سے پھر وہ اس سے بعض بھی آ جاوے یعنی قصور کرنے والا بعض بھی آ جاوے مگر اسے ایبی ہی سمجھتا ہے بس دنیا والے اگر کوئی شخص گناہ اور کسی ایپ کو چھوڑ بھی دے تب بھی اسے ایبی اور کی نظر سے دیکھنے والے ہیں آپ نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کیسا ایسا کریم ہے کہ انسان ہزاروں عیب کر کے بھی رجوع کرتا ہے تو بخش دیتا ہے فرمایا دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے بجز پیغمبروں کے جو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں جو چشم پوشی سے اس قدر کام لے یعنی اس قدم چل پوشی کرے جتنی خدا تعالیٰ کرتا ہے سوائے نبیوں کے خدا تعالیٰ کے بعد نبی ہیں جو اتنے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا بلکہ عام طور پر تو یہ حالت ہے جو سادی نے کہا ہے کہ خدا دانت و پوشت و ہمسایہ ندانت دانت و بے خروشت خدا تعالیٰ تو جانتے ہوئے بھی پردہ پوشی کرتا ہے لیکن ہمسایہ تھوڑا سا علم ہو جائے تو اس کمزوری کے مشہوری کرنے لگ جاتا ہے یہ سادی کا جو ہندوستان نے شعر کیا مسئلے کا حوالہ دیا ایک جگہ اس کی تشریح اس طرح بھی فرمائی ہے کہ خدا تعالیٰ کی ستاری ایسی ہے کہ وہ انسان کے گناہ اور خطاؤں کو دیکھتا ہے لیکن اپنی اس صفت کے باعث اس اس کی خطا کاریوں کو اس وقت تک جب تک کہ وہ اعتدال کی حد سے نہ گزر جاوے ڈھانپتا ہے لیکن انسان کسی دوسرے کی غلطی دیکھتا بھی نہیں اور شور مچاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ بس بس غور کرو کہ اس کے کرم اور رحم کی کیسی عظیم و شان صفت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر وہ یعنی اللہ تعالیٰ مواقصے پر آئے تو سب کو تباہ کر دے لیکن اس کا کرم اور رحم بہت ہی وسیع ہے اور اس کے غضب پر سبقت رکھتا ہے بس اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں اور اپنے ساتھیوں اپنے بھائیوں اپنے سے واسطہ پڑھنے والوں کے معاملات میں ہر وقت ٹو نہ لگاتے پھریں تجسس نہ کریں ان کی کمزوریوں کو تلاش کرتے نہ پھریں تو ایک پیار اور محبت کرنے والا اور پرم معاشرہ قائم ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو پردہ پوشی کی بجائے دوسروں کے عیب ظاہر کرنے کی کوشش کوشش میں ہوتے ہیں اور جب ان کے اپنے متعلق کوئی بات کر دے یا کسی ذریعے سے ان کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں شخص نے میرے متعلق اس طرح بات کی تھی تو پا ہو جاتے ہیں انتہائی غصے میں آ کر مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت کہتے ہیں کہ یہ تو معمولی بات تھی ہم نے تو یوں کہہ دی جب یہ خود کسی دوسرے کے متعلق کہہ رہے ہوں ہمیں ہر وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے چاہو بس اگر اپنے لیے پردہ پوشی پسند ہے تو دوسروں کے لیے بھی وہی احساسات ہونے چاہیے اور یہی وہ سنری اصول ہے جو معاشرے کے امن کے لیے بھی ضروری ہے بس ایپ دیکھ کر بجائے اس ایپ کو پھیلانے کے ہر ایک کو استغفار کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی جو بے شمار عیب ہیں وہ کہیں ظاہر نہ ہو جائے اگر نیک نیت سے انسان دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بنتا ہے حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر خدا تعالیٰ مواخذہ پر آئے حساب کتاب لینے لگے تو سب کو تباہ کر دے بس بڑے خوف کا مقام اور ہر وقت استغفار کرتے رہنے کی طرف توجہ کی ضرورت ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے کسی عیب کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو ڈھانپ دے گا اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اسے ڈھانپ دے گا اور ستاری فرمائے گا اور جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی پردہ دری کرتا ہے ان کی برائیاں کرتا ہے اس کی برائی کو دیکھ کر لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب اور ننگ کو اسی طرح ظاہر کرے گا کہ اس کے گھر میں اس کے گھر میں اس کو رسوا کر دے گا بس یہ بڑا سخت انظار ہے خوف کا مقام اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے ہمیشہ دوسروں کے عیب دیکھنے کے بجائے اپنے پر نظر رکھنی چاہیے تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل کو جذب کر سکتے ہیں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم برائی ظاہر نہیں کریں گے کسی میں دیکھ کر تو اصلاح کس طرح ہوگی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی برائی نظام جماعت کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہے یا معاشرے کے ایک طبقے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کر خراب کر رہی ہے تو پھر اس اصلاح کے لیے جو لوگ مقرر ہیں امیر جماعت ہے جماعت کے اندر صدر جماعت ہے ان تک بات پہنچا دیں یا مجھے لکھ دیں تاکہ اصلاح کی طرف توجہ ہو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بنائی ہوئی جماعت کا نظام خراب ہو وہ نہیں چاہتا کہ ایک انفرادی برائی معاشرے کی عام برائی بن جائے اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ننگ ظاہر کر دیتا ہے جیسا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا جو اس بات پر قائم رہتے ہیں اور ضد کرتے ہیں کہ جو گناہ انہوں نے کیا ہے یا غلطیاں ہیں ان کو پھیلانا ہے اور ظاہر بھی کرنا ہے یا کرتے چلے جانا ہے جیسے فرمایا مسلم علیہ السلام نے کہ انسان کے گناہوں اور خطاؤں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن اپنی صفت کے باعث خطا کاریوں کو اس وقت تک جب تک کہ اعتدال کی حد سے نہ گزر جائے ڈھانپتا ہے جب انسان خود ہی اپنے آپ کو ظاہر کر دے اور اعتدال کی حدوں سے باہر نکلنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی سبت بھی کام کرتی ہے ظاہر ہوتا ہے اس کے اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس دنیا میں بھی پکڑتا ہے اور اگلے جہان کی بھی سزا ہے لیکن کسی کی برائی دیکھ کر اس کی تشہیر کرنا اس کو پھیلانا بہرحال منع ہے کیونکہ اس سے برائیاں بجائے ختم ہونے کے پھیلتی ہیں اس بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو لوگوں کی کمزوریوں کے پیچھے پڑے گا تو انہیں بگاڑ دے گا کمزوریوں کے پیچھے پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جگہ جگہ بیان کرنا تجسس کر کے ان کی کمزوریوں کی تلاش کرنا اگر اس طرح کرے انسان تو ان لوگوں کو بگاڑے گا اور معاشرے کے امن کو بھی خراب کرے گا اور پھر جب جگہ جگہ لوگوں میں بیان کی جائیں یہ باتیں تو پھر ایسے لوگ جن میں یہ برائیاں ہیں اصلاح کے بجائے ان میں ضد پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ضد میں آ کر وہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے حلقے کو وسیع کرتے جاتے ہیں حجاب ختم ہو جاتا ہے اور جب حجاب ختم ہو جائے تو اصلاح کا پہلو بھی ختم ہو جاتا ہے بس یہاں میں ان لوگوں کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں جن کے سپورٹ جماعتی کام بھی ہیں خاص طور پر اصلاح کرنے والا شعبہ کہ انتہائی احتیاط سے اور ہمدردی کے جذبات رکھتے ہوئے اصلاح کے کام کریں کبھی کسی بھی فرد کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میری کمزوری کی فلاں عہدے دار کی وجہ سے پردہ دری ہوئی تشہیر ہوئی لوگوں کو پتہ لگا اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر اس کا رد عمل بہت زیادہ سخت ہوتا ہے جہاں ایسے لوگ پردہ دری کر کے جن کے اسکول اصلاح کا کام ہے وہ لوگ پردہ دری کر کے لوگوں کی معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تمہیں جماعتی خدمت کا موقع دیا تھا اس لیے کہ میری صفات کو زیادہ سے زیادہ اپناؤ لیکن یہاں تو تم میری ستاری کی صفت سے الٹ چل کر بے چینیاں اور فساد پیدا کرنے کے مجھے بن رہے ہو اللہ تعالیٰ ستاری کو کتنا پسند کرتا ہے اور ستاری کرنے والے کو کس قدر نوازتا ہے اس بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے یکا و تنہا چھوڑتا ہے یہ مسلمانوں کی کس قدر بدقسمتی ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسلمان ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور کوئی نہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر توجہ دے بہرحال پھر آپ نے یہ بھی فرمایا آگے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری کرتا ہے اور جس نے کسی مسلمان کی تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مصائب میں سے ایک مصیبت کم کر دے گا اس کو اور جو کسی مسلمان کی ستاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے آمد کے روز اس کی ستاری فرمائے گا بس اس رحیم اور کریم خدا کے رحم اور کرم کو جذب کرنے کے لیے ستاری اور پردہ پوشی انتہائی ضروری ہے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک موقع فرمایا کہ کوئی بندہ دوسرے بندے کی اس دنیا میں پردہ پوشی نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائے گا یعنی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والے کو بغیر نوازے بغیر اجر کے نہیں چھوڑتا کسی نے اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کی پردہ پوشی کی تو پھر وہ اس کے کھاتے میں لکھی گئی اس کے حساب میں لکھی گئی کہ یہ نیک کام کیا میرے بندے نے اور قیامت کے دن وہ پھر اس کا اجر پائے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوشی فرمائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے پر اس حد تک مہربان ہے اپنا سایہ رحمت اس قدر ڈالتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بندے سے پوچھے گا کہ فلاں کام تو نے کیا تھا تو بندہ کہے گا ہاں میرے رب میں نے کیا ہے یا کیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اس دنیا میں تیری کمزوریوں کی پردہ پوشی کی دنیا کو پتہ نہیں چلا کہ تو نے غلط کام کیے اب آج قیامت کے دن تھی میں تیری پردہ پوشی کرتا ہوں اور تجھے معاف کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ تو اس طرح بندے سے سلوک کرتا ہے بس اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت ستاری سے فیض اٹھانا ہے تو خود بھی دوسروں کی ستاری کی ضرورت ہے کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں برائیوں سے پاک ہوں اور دوسرے میں برائیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس نے ہماری ستاری کی ہوئی ہے بس جیسا کہ حضرت وسیم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا ہمیں اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے فرمایا کہ اصل میں انسان کی خدا تعالیٰ پردہ پوشی کرتا ہے کیونکہ وہ ستار ہے اور بہت سے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی ستاری نے ہی نیک بنا رکھا ہے بہت سے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی ستاری نے ہی نیک بنا رکھا ہے ورنہ اگر خدا تعالیٰ ستاری نہ فرمائے تو پتہ لگ جاوے کہ انسان میں کیا کیا گند پوشیدہ ہیں بس یہ ہے وہ بات جسے ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں انسان استغفار کرے استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی چادر میں لپٹنے کی کوشش کرے اسے مغفرت مانگے وہاں اپنے پر نظر رکھتے ہوئے دوسروں کی کمزوریوں سے بھی صرف نظر کرے اپنے گریبان میں دیکھے اور دوسروں کی کمزوریوں کو باہر نکالنے کی کوشش نہ کرے بلکہ پہلے اپنا جائزہ لے کہ میں کیا ہوں اور ہمیشہ یہ سوچے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے میری پردہ پوشی فرمائی ہے میں نے تو دوسروں کی پردہ پوشی کرنی ہے اسی طرح حضرت وسیم علیہ السلاۃ وسلام ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ انسان کے ایمان کا بھی کمال یہی ہے کہ تخلق بے اخلاق اللہ کرے یعنی جو اخلاق فاضلہ خدا تعالیٰ میں ہیں اور صفات ہیں ان کی حت المقدور اتباع کرے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگین کرنے کی کوشش کرے مثلا فرمایا کہ مثلا خدا تعالیٰ میں افو ہے انسان بھی افو کرے دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالے رحم ہے حلم ہے کرم ہے انسان بھی رحم کرے حلم کرے لوگوں سے کرم کرے خدا تعالیٰ ستار ہے فرمایا خدا تعالیٰ ستار ہے انسان کو بھی ستاری کی شان سے حصہ لینا چاہیے اور اپنے بھائیوں کے عیوب اور معاشی کی پردہ پوشی کرنی چاہیے ایو اور گناہوں کو کی پردہ پوشی کرنی چاہیے فرمایا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کی بدی یا نقص دیکھتے ہیں جب تک اس کی اچھی طرح تشہیر نہ کر لیں اسے پھیلا نہ دیں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا فرمایا حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے بھائی کے عیب چھپاتا ہے خدا تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے انسان کو چاہیے کہ شوق نہ ہو بے حیائی نہ کرے مخلوق سے بدسلوکی نہ کرے محبت اور نیکی سے پیش آوے ایک دفعہ حضرت مسلم علیہ السلام کی مجلس میں کسی کی کمزوریوں کا ذکر ہوا کہ فلاں شخص میں یہ کمزوری ہے تو آپ نے اس بات کو سن کر بات کرنے والے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس کے نکاح سے تم نے بیان کر دیے بڑے جوش سے بیان کر رہے اس کے نقص اسی کمزوریاں تو تم نے گنوا دی ہیں اچھا ہوتا اگر اس کی خوبیوں کا بھی ذکر کیا ہوتا اگر اس میں کوئی خوبیاں بھی تو ہوں گی ان کا بھی تو ذکر کرتے بس معاشرے کی برائیوں کو دور کرنے اور امن اور پیار اور محبت پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ برائیوں کی پردہ پوشی کی جائے اور خوبیوں کو ظاہر کیا جائے خوبیوں کو ظاہر کرنے سے نیکیوں کی بھی تاریخ پیدا ہوتی ہے ایک حقیقی مسلمان کا کردار یہی ہونا چاہیے کہ معاشرے میں نیکیاں پھیلائے صرف زبان کے مزے اور جو اور عارضی بناوٹی خوشی کے لیے یا اس خوشی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے دوسروں کی برائیوں کی تشہیر انتہائی بڑا گناہ ہے اپنی سوری مجلس میں ایک استحضاء کا رنگ پیدا کر کے لوگوں کا استحضاء کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہر احمدی کو بچنا چاہیے ہم نے جب حضرت مسیمہ علیہ السلّۃ السلام کی بیت میں آ کر یہ عہد بیت کیا کہ کسی طرح سے بنی نو انسان کو تکلیف نہیں دینی نہ ہاتھ سے نہ زبان سے اس کی پابندی کرنی ضروری ہے زبان کے زخم بڑی دیر تک رہتے ہیں لوگوں کا استضاء ان کی پردہ دری کے اثرات بعض دفعہ ہمیشہ رہتے ہیں بس ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور سچی ہمدردی اور خیر خائی اپنے بھائی کے لیے ہمارے دل میں ہونی چاہیے اور سچی ہمدردی اور خیر خائی کا اظہار تبھی ہو سکتا ہے جب اپنے بھائیوں کی کمزوریوں پر پردہ ڈالا جائے کبھی ان کی باتوں کی پردہ دری نہ مذاق میں نہ سنجیدگی سے کی جائے ہاں کسی کی کمزوری دیکھ کر سچی ہمدردی کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے تاکہ وہ برائی یا کمزوری اس شخص میں سے ختم ہو جائے اور اگر اس برائی کا ماحول پر اثر قائم ہو سکتا ہے یا اثرات بعد اثرات پڑ سکتے ہیں تو پھر ماحول کو بھی بچایا جا سکے اور یہی اصل نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے والی ہے حضرت مسیم علیہ السلام اس سلسلے میں ہمیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ جیسے کہ جسے کمزور پاوے اسے خفیہ نصیحت کرے خاموشی سے علیحدہ ہو کر اسے نصیحت کرو اگر نہ مانے تو اس کے لیے دعا کرے نصیحت کرو مان لے تو ٹھیک نہیں مانتا تو دعا کرو اس کے لیے اور اگر دونوں باتوں سے فائدہ نہ ہو نہ نصیحت سے فائدہ ہوا نہ دعا سے فائدہ ہوا تو پھر کیا کرنا ہے فرمایا پھر اسے قضاء و قدر کا معاملہ سمجھے یہ سمجھو بس یہی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جب خدا تعالیٰ نے ان کو قبول کیا ہوا ہے تو تم کو چاہیے کہ کسی کا عیب دیکھ کر سر دس جوش نہ دکھلایا جائے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا اسے توفیق دی کہ اس نے حضرت وسیم علیہ السلام کو مانا جماعت میں شامل کیا اس کی کو کسی حد اس کی جتنی بدنامی تمہارے خیال میں ہونی چاہیے تھی اس برائی کی وجہ سے وہ نہیں ہو رہی اس کی پردہ پوشی ہو رہی ہے کسی رنگ میں صرف تمہیں علم ہوا ہے اس کا تو پھر تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں جوش دکھانے کی خاموشی سے بیٹھے اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی ذریعہ پیدا کر دے گا اس کی اصلاح کا فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ درست ہو جاوے کسی وقت درست ہو جائے گا وہ بس اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے نزدیک کسی کا احمدی ہونا اور آپ کی بیت میں آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا ہے تو پھر کسی دوسرے کا حق نہیں بنتا کہ اس کے ذاتی نقائص کو تلاش کر کے ان کو پھیلایا جائے ٹو میں لگایا جائے تجسس کیا جائے اور پھر وہ برائیاں پھیلائی جائیں یا لوگوں کے سامنے بیداری کا اظہار بھی کیا جائے اس کے بارے میں حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا ممکن ہے وہ درست ہو جائے آپ فرماتے ہیں ایک جگہ اس بلکہ اسی تسلسل میں کہ کتب اور ابدال سے بھی بعض وقت کی کوئی ایپ سرزد ہو جاتے ہیں بڑے بڑے کتب اور ابدال جو ہیں ان سے بھی عیب ہو جاتے ہیں بلکہ لکھا ہے فرمایا کہ بلکہ لکھا ہے القتب و قد یزنی کہ کتب سے بھی زنا ہو جاتا ہے فرمایا بہت سے چور اور آخر آخرکار کتب اور ابدال بن گئے آپ فرماتے ہیں جلدی اور اجلت اجلت سے کسی کو ترک کر دینا ہمارا طریق نہیں جلدی اور اجلت سے کسی کو ترک کر دینا ہمارا طریق نہیں کسی کا بچہ خراب ہو تو اس کی اصلاح کے لیے پوری کوشش کرتا ہے ایسے ہی اپنے کسی بھائی کو ترک نہ کرنا چاہیے جس طرح بچے کے لیے کوشش کرتے ہو اسی طرح اپنے بھائیوں کے عیبوں کو دور کرنے کے لیے بھی کوشش کرو کوشش بھی اور دعا بھی بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے فرمایا قرآن کریم کی یہ تعلیم ہرگز نہیں کہ عیب دیکھ کر اسے پھیلاؤ اور دوسروں سے تذکرہ کرتے پھرو بلکہ وہ فرماتا ہے تواسافِ صبر و تواسو بس مرحمہ کہ وہ صبر اور رحم سے نصیحت کرتے ہیں فرمایا کہ مرحمہ یہی ہے کہ دوسرے کے عیب کو دیکھ کر اسے نصیحت کی جاوے اور اس کے لیے دعا کی جاوے دعا میں بڑی تاثیر ہے فرمایا دعا میں بڑی تاثیر ہے اور وہ شخص بہت قابل افسوس ہے کہ ایک کے عیب کو بیان تو سو مرتبہ کرتا ہے لیکن دعا ایک مرتبہ بھی نہیں کرتا عیب کسی کا اس وقت بیان کرنا چاہیے جب پہلے کم از کم چالیس دن اس کے لیے رو رو کر دعا کی ہو میں بھی بیان کرنے سے یہ مراد نہیں کہ بیان کرنا اب چاہیے کہ اس کی تشہیر کی اجازت مل گئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اصلاح کرنے والوں کو بھی اگر شکایت کرنی ہے تو پہلے اپنی کوشش اور دعا کر لو پھر شکایت کرو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایپ کے حامی بنو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایپ دیکھو اور اس کے حامی بن جاؤ کہ بہت بڑا اچھا کیا بڑا اچھا ایپ اس میں نقص ہے اور کمزوریاں ہیں تو بہت اچھا ہے یہ اس کا حامی نہیں بننا بلکہ یہ کہ اشاعت اور غیبت نہ کرو اس ایپ کو دیکھ کر پھیلاؤ نہ نہ کسی لوگوں کو سامنے بتاؤ نہ پیچھے بتاؤ کیونکہ کتاب اللہ میں جیسا آ گیا ہے کہ یہ گناہ ہے کہ اس کی اشاعت اور غیبت کی جائے آپ فرماتے ہیں کہ شیخ سعدی کے دو شاگرد تھے ایک ان میں حقائق اور معرف بیان کیا کرتا تھا بڑا لائق تھا علم و فضل حاصل تھا اس کو بڑے حقائق اور معرف بیان کیا کرتا تھا دوسرا جلا بھنا کرتا تھا اس میں اتنی لیاقت نہیں تھی وہ اس پر جلتا بنتا رہتا تھا یعنی ایک شاگرد تو بڑا ہوشیار تھا دوسرا کام ہوشیار اور جو کم تھا کہ میں نے کہا وہ اشعار کے علم پر جلتا کٹتا رہتا تھا آخر پہلے نے سادی سے بیان کیا کہ جب میں کچھ بیان کرتا ہوں تو دوسرا جلتا ہے اور حسد کرتا ہے اس پر شیخ نے جواب دیا شیخ سادی نے کہ ایک نے راہ دوزخ کی اختیار کی کہ حسد کیا ایک تو دوزخ کے رستے میں چل پڑا حسد کر کے اور تو نے غیبت کی اب یہ بھی کوئی نیکی کی بات نہیں جو مجھے بتا رہا ہے غیبت کر کے تم بھی دو رستے کی طرح چل پڑے بس دونوں ہی گناہ گار ہیں حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں اس واقعے کو بیان فرما کر کہ یہ سلسلہ چل نہیں سکتا جب تک رحم دعا ستاری مرحمہ آپس میں نہ ہو بس ایک طرف تو ہم یہ عید کرتے ہیں کہ حضرت مسیم علیہ السلام کی بیت میں آ کر ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے دوسری طرف ہم اگر دنیا دار معاشرے کے زیر اثر آ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور احکامات کو اپنے پر لاگو کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تو ہم اپنے عید کو پورا نہ کر کے گناہ گار ہو رہے ہیں ہم وہ نہیں بن رہے جو حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام ہمیں بنانا چاہتے ہیں آپ ہمیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم پیدا کریں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والے ہوں ایک دوسرے کی ستاری کرنے والے ہوں ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہماری جماعت کو چاہیے کہ کسی بھائی کا ایپ دیکھ کر اس کے لیے دعا کریں لیکن اگر وہ دعا نہیں کرتا کرتے اور اس کو بیان کر کے دور سلسلہ چلاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں فرمایا کہ کون سا ایسا ایپ ہے کہ جو دور نہیں ہو سکتا اس لیے ہمیشہ دعا کے ذریعے سے دوسرے بھائی کی مدد کرنی چاہیے اور جب ہم اس طرح ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور بجائے ایک دوسرے کے ایپ نکالنے اور دوسروں کی پردہ کرنے کے ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہوں گے تبھی ہم وہ حقیقی جماعت بن سکتے ہیں جو حضرت مسیم علیہ السلام بنانا چاہتے ہیں اور یہی ایک حقیقی مسلمان کی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد کے مطابق حالت ہونی چاہیے اور یہی حالت ہے جو ہماری بخشش اور مغفرت اور ستاری کا ذریعہ بھی بنتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عافیت میں آنے اور اس کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے ایک دعا بھی سکھائی ہے جسے ہمیں کرتے رہنا چاہیے دعا یہ ہے کہ اے اللہ میں تو اس سے دنیا و آخرت میں عافیت کا طلبگار ہوں مولا میں تو اس سے دین و دنیا مال اور گھر بار میں افو اور آفیت کا خاص ہوں اے اللہ میری کمزوریاں ڈھانپ دے اور مجھے میرے خوفوں سے امن دے اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر اوپر سے خود میری حفاظت فرما اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں نیچے نیچے سے کسی مخفی مصیبت کا شکار ہوں بس جب یہ دعا ہم اپنے لیے کریں تو دوسروں کے لیے بھی ایسے ہی جذبات رکھنے والے ہوں اور جب یہ حالت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر دعائیں کو بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس کی رضا کو حاصل کرنے والے بنے نماز کے بعد میں ایک جنازہ وائف بھی پڑھاؤں گا جو مکرم ملک سلیم لطیف صاحب ایڈوکیٹ صدر جماعت ننکانہ صاحب پاکستان کا ہے یہ مکرم ملک محمد شفیع صاحب کے بیٹے تھے ستر سال ان کی عمر تھی تیس مارچ کل دو ہزار سترہ صبح تقریباً نو بجے گھر سے اپنے بیٹے کے ہمراہ کچہری جاتے ہوئے راستہ میں ایک معاند اہمیت نے فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیا اللہ و جو ہیں شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ شہید مرحوم کے والد مکرم محمد شفیع صاحب کے دو ماموں حضرت حافظ نبی بخش صاحب صحابی حضرت وسیم علیہ السلام اور حضرت جمال الدین صاحب صاحب ہی حضرت مسیمہ علیہ السلام کے ذریعے ہوا تھا ان کا تعلق چکساد اللہ نزدیک کا دھیان سے تھا نزد کا دھیان سے تھا شہید مرحوم کے والد صاحب پیدائشی احمدی تھے پارٹی سے قبری ننکانہ صاحب آ کر آباد ہو گئے شہید مرحوم انیس سو اٹتالیس میں ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم ننکانہ صاحب میں حاصل کی اور لاہور سے ایل ایل بی کرنے کے بعد انیس سو ستاسٹھ سے بحثیت وکیل پریکٹس کا آغاز کیا وقوع کے مطابق شہید مرحوم اپنے بیٹے محمد فرحان ایڈوکیٹ کے ہمراہ صبح نو بجے کورٹ جانے کے لیے موٹر سائیکل پر روانہ ہوئے ان کا بیٹا موٹر سائیکل چلا رہا تھا وہاں ایک چوک ہے بازار بیری والا اس کے قریب جب یہ پہنچے تو ایک شخص نے ان کو رکنے کا اشارہ کیا موڑ کی وجہ سے موٹر سائیکل پہلے ہی نسبتاً آہستہ تھی اسی دوران مذکورہ شخص نے اپنی بندوق سے فائر کیا جو شہید مرحوم کی دائیں جرم جانا پسلی میں لگا اور دوبارہ لوڈ کر کے پھر پشت پر فائر کیا شہید مرحوم موٹر سائیکل سے گر گئے اس دوران حملہ آور نے بیٹے پر بھی فائر کیا جو بیٹے کو نہ لگا اس کے بعد بھی مسلسل فائرنگ کوشش کرتا رہا ان کے بیٹے اونچی آواز میں وہاں موجود تھا وہ تو کلمہ پڑھتا رہا لوگ جو قریب کھڑے تھے کسی نے آگے بڑھ کے روکنے کی کوشش نہیں کی تماشا دیکھتے رہے کیونکہ دوبارہ اس سے پھر فائر گن لوڈ نہیں ہوئی فائر نہیں ہوئے اس پر حملہ اور فرار ہو گیا لیکن اسی دوران میں زخمی حالت میں شہید مرحوم شہید ہو چکے تھے شہید کے والد صاحب پارٹیشن کے وقت تحصیلدار کے لیڈر تھے جس کی بنا پر شہید مرحوم کے والد نے پارٹیشن کے بعد متعدد احمدی خاندانوں کو ممکانہ میں آباد آباد کیا بڑی مدد کی ان کی ننگانہ کا ایک علاقہ احمدیوں سے آباد کیا جس کا نام کوچہ احمدیہ رکھا ہوا تھا بہرحال بعد میں انیس سو چوہتر میں جب جماعت کے خلاف وہاں قانون پاس ہوا تو مخالفین کے دباؤ پر اس کا نام تبدیل کر کے ایم امدیا کا نام پھر قذافی اسٹریٹ رکھ دیا گیا شہید مرحوم کو انیس سو ستر سے تعدم شہادت سوائے ایک سال کے بحثیت صدر جماعت ننکانہ صاحب خدمت کی توفیق ملی مرحوم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے مل نثاری اور مہمان نوازی اور خصوصاً مرکزی مہمانوں کی خدمت کے علاوہ غریبوں سے ہمدردی کا بس نمایاں تھا ہمیشہ ہر ایک کی مدد کو تیار رہتے نمازوں کے پابند اور خلافت سے والحانہ ہاں لگاؤ تھا ڈر اور دلیر انسان تھے احباب جماعت کے ہمراہ انہیں بھی شدید مخالفانہ حالات کا سامنا رہا انیس سو نواسی میں ایٹی نائن میں بیشتر عملی گھرانوں کو مخالفین نے جلا دیا اور لوٹ لیا جس میں شہید مرحوم کا گھر بھی شامل تھا ان تمام مخالفانہ حالات کے باوجود اب ہمیشہ ثابت قدم رہے اور مخالفین کا مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے دو ہزار دس میں مقامی احمدیہ مسجد کی تعمیر میں ان کو بھرپور خدمت کی توفیق ملی شہید مرحوم کی اہلیہ محترمہ یہ ان کو ان کو بھی لمبا عرصہ صدر لجنہ کی توفیق ملی چند سال پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی شہید مرحوم کے سسر ملک محمد دین صاحب مرحوم تھے جو معروف جماعتی مقدمہ ساہی وال میں نامزد تھے اور سیری کے دوران ہی جیل میں وفات پا گئے تھے شہید مرحوم پسمان خان میں دو بیٹے ملک اویس جو سول جج لاہور ہیں اور محمد فرحان ایڈوکیٹ ہیں خدا قائد بھی ہیں سر خان اور ایک بیٹی ڈاکٹر ثمرا وقار صاحبہ ہیں جو لاہور میں ہیں اور ان کے بھائی ہیں تین بھائی اور تین بہنیں ہیں ان کی ایک بھائی ملک نسیم محمد نسیم صاحب یہیں لندن میں ہے شہید مرحوم کے والد صاحب اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی والدہ کی آپ کو آپس میں رشتہ داری بھی تھی شہید مرحوم اور ان کی فیملی کی خواہش کے پیش نظر ان کے آبائی علاقہ سائی وال میں ان کی تفین عمل میں آئی ہے اللہ تعالیٰ اور شہید کے درجات بلند کرے اور ان کی اولاد کو بھی ان کے نقشے قدم پر چلائے نیکیوں میں آگے بڑھاتا چلا جائے اور مخالفین نے امریک دشمنان کی بھی جلد پکڑ کے سامان پیدا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام ریڈیو احمدیہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کو ہمارا پروگرام شب نو سے گیارہ بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جبکہ اتوار کو آٹھ بجے شب سے لے کر نصف شب یعنی رات کے بارہ بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے سامعین پروگرام کے پہلے حصے میں حزب روایت آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کی گئی اور اس کے بعد اب یہ ہماری براہ راست نشریات کا آغاز ہے ریڈیو احمدیہ احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے سامعین اور ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں احمدیہ مسلم جماعت کے موقف پیش کریں ہم ہر پروگرام کے شروع میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہرگز بھی کچ بحثی نہیں ہے بلکہ واحد مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بات اپنی زبان سے آپ تک پہنچائیں کسی ایک موقف پر ہم آپ سے گفتگو کریں اور پھر آپ کو موقع دیں کہ آپ اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں دستور یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیوز میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علماء کو مدعو کرتے ہیں وہ آتے ہیں اور کسی ایک موضوع کو اپنے سننے والوں کے سامنے رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس موضوع کی مناسبت سے ایک گفتگو کا آغاز ہوتا ہے سوال آپ کے ہوتے ہیں اور جوابات ہمارے ہمارے مستقل سامعین یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں مختلف نو مضامین لے کر آتا ہے کبھی ہم فقی مسائل پہ بات کرتے ہیں کبھی حضور صلی اللہ علیہ ول علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پہلو آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں کبھی ہم احمدیہ مسلم جماعت کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدی محود علیہ السلاۃ والسلام کی بابت آپ سے بات کی جاتی ہے ان کی صداقت کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کیوں انہیں ہم معمور بن اللہ مانتے ہیں کیوں انہیں ہم مسیح معود و مہدی محود علیہ السلاۃ والسلام مانتے ہیں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے یا آپ نے کوئی بات سنی ہوئی ہے تو ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ سوال کیجیے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اتوار کو شب بارہ بجے تک آج اسٹوڈیوز میں سامعین ہمارے ساتھ مکرم محترم انصر رضا صاحب موجود ہیں انصر رضا صاحب کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انصر صاحب موسم تو اب قدرے بہتر ہو رہا ہے امید ہے باہر کی آمد آمد ہے جی دن بھی بڑے ہو گئے ہیں ہاں جی لیکن ہمارا لوگ بھی بڑے ہو جائیں اسٹوڈیوز بھی وہی ہے ہمارا اور اوقات بھی ہماری وہی ہے <laughs> نہیں بہتر ہے پہلے بہتر ہاں جی، ہاں جی۔ الحمد للہ الحمد للہ ہمارا اسٹوڈیو بھی ماشاء اللہ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا ہے جی ہاں بالکل اور سیٹ اپ وغیرہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہو گیا بالکل اللہ کا بہت احسان ہے کیا موضوع آج ہمارے سامعین کے لیے ہے <clears throat> موضوع تو صداقت مسیح مودی جی. ہے لیکن ابھی جو پچھلا مہینہ گزرا ہے مارچ کا اس میں ایک دن آیا ہے تیئیس مارچ جی وہ جماعت احمدیہ کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی ایک نمایاں اہمیت کا حامل ہے اور <clears throat> مزے کی بات یہ ہے کہ شیعہ کتب ایک کتاب ہے بہار الانوار جی اس میں یہ لکھا ہے کہ امام مہدی تیئیس تاریخ کو اپنے نام کا اعلان کرے گا تو تیئیس مارچ <clears throat> ایٹین ایٹی نائن کو سیدنا حضرت مسیح محدود اسلام نے احمدیہ مسلم جماعت کی بنیاد رکھی اس کو یہ نام دیا ٹھیک ہے اور پہلے روز چالیس افراد نے آپ کے ہاتھ پہ بیت کی اس نسبت سے میں آج حضور کے دعوے کے متعلق احادیث کے حوالے سے کچھ بات کروں گا ٹھیک ہے ہم اس موضوع پہ پہلے بات کر چکے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ تازہ خواہ ہی داشتن گر زخم ہا ٹھیک گاہے گاہے باز خاں ای قصہ ہے پارینا رنگ ٹھیک ہے تو اس قصے کو پارینہ قصے کو تازہ رکھنے کے لیے اس کو دہراتے رہنا چاہیے تاکہ یہ لوگوں کے دلوں میں بھی رہے <clears throat> اور ہم بھی اس سے مزید کچھ پہلو لوگوں کے سامنے رکھیں ٹھیک ہے اب سامعین <clears throat> صورت حال یہ ہے کہ مسیح اور مہدی کی آمد کا جو عقیدہ ہے وہ ہمیں احادیث سے ملا ہے جی کیونکہ قرآن میں تو یہ لفظ نہیں ہے مسیح اور مہدی کی جو آمد ہے اس کے بارے میں احادیث میں لکھا ہے اب احادیث کے حوالے سے غیر غیرمد مسلمانوں میں دو گروہ ہیں ایک گروہ تو بہت بڑا ہے اور وہ بڑا گروہ جو ہے وہ احادیث کو مانتا ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹا گروہ ہے جو آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے جیسے بھی آپ نے کہا کہ دن بڑے ہو رہے ہیں جی ہاں۔ تو وہ گروہ بھی بڑا ہو رہا ہے اور وہ وہ گروہ ہے جو احادیث کو نہیں مانتا جی۔ سرے سے ان لوگوں کا <clears throat> مسیح اور مہدی کی احادیث کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ چونکہ قرآن میں مسیح اور مہدی کا ذکر نہیں ہے اس لیے ہم کسی مسیح اور کسی مہدی کی آمد کو تسلیم نہیں کرتے ٹھیک ہے ان کے نزدیک قرآن میں نبوت کا اختتام بھی ہے کسی قسم کے اجراء کا کوئی امکان نہیں ہے اس جی۔ میں لیکن وہ ایک الگ بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم حادیث کو نہیں مانتے اور قرآن میں کسی امام مہدی کے آنے کا ذکر نہیں ہے اور قرآن کریم میں مسیح کے آنے کا بھی ذکر نہیں ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ لوگ جو احادیث کو مانتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے ہیں ان کے نزدیک بھی قرآن میں مسیح کے اوپر جانے کا تو ذکر ہے واپس جی۔ آنے کا ذکر نہیں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے لیکن جو احادیث کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں نہ اوپر جانے کا ذکر ہے نہ واپس آنے کا ذکر ہے ٹھیک ہے تو ہم پہلے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں کسی مسیح کے اور کسی مہدی کے آنے کا ذکر نہیں ہے اور مہدی کا جب وہ نام لیتے ہیں تو <clears throat> ان کے نزدیک وہ کانسیپٹ ہے جس کا وہ انکار کر رہے ہیں جو غیر احمدی مسلمانوں نے شیعوں سے مستعار لیا ہے اور وہ امام مہدی صاحب جو ہیں وہ نہ تو نبی ہیں نہ رسول ہیں جی بلکہ وہ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی عالم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک ایسا شخص ہے جو نبی اور رسول نہیں ہے شیعوں کے نزدیک وہ بارہواں امام ہے اور سنیوں کے نزدیک بس وہ ایک امام ہے ایک نیک آدمی ہے جس نے مسلمانوں کی حکومت قائم کرنی ہے جس نے کفار کو تہ طے کرنا ہے اور مسلمانوں کی حکومت قائم کرنی ہے اس کانسیپٹ کا وہ لوگ جو احادیث کو نہیں مانتے اس کا وہ انکار کرتے ہیں ایسے وجود کا ہم اس لیے انکار ہم بھی اس لیے انکار کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی ایسے انسان پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا جو نہ نبی ہو نہ رسول ہو ٹھیک ہے انسانوں میں سے اگر کسی کے آنے کا امکان ہے اور کسی پر ایمان لانے کا امکان ہے تو وہ اللہ کا رسول ہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ کے آخر میں شاد فرمایا وہ یہ ہے کہ کل آمن بلّہ و بلائکت ہی و کتبی و رسول تو انسانوں میں سے اگر ہم نے کسی پر ایمان لانا ہے تو وہ یا تو نبی ہونا چاہیے اور رسول ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی اسٹیٹس ایسا نہیں ہے انسانوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے اوپر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ٹھیک ہے تو مجھ سے کسی نے پوچھا ایک شیعہ اسکالر سے میری بات ہو رہی تھی وہ یوٹیوب کے اوپر بھی ہے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی کیا آپ پھر حضرت ابو بکر پر ایمان نہیں رکھتے تو میں کہا بالکل نہیں رکھتے ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں ان کو محترم مانتے ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے ٹھیک ہے کیونکہ ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف حکم دیا ہے رسول پر ایمان لانا تو کہتے ہیں جی پھر آپ مرزا مسور احمد پر بھی ایمان نہیں رکھتے میں کہ جی بالکل نہیں رکھتے اس لیے کہ ایمان جو ہے اس کا تقاضا ہے ایمان بالغیب اور جو خلیفہ ہیں وہ تو ہمارے سامنے خلیفہ بنتے ہیں ٹھیک ہے حضرت ابو بکر کے کیس میں لوگوں نے گٹھا کر لیا ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی وہ خلیفہ بن گئے حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے نامنیٹ کر دیا وہ خلیفہ بن گئے بعد میں ایک کمیٹی بن گئی اسی طرح جماعت احمدیہ کے خلفاء کے ساتھ بھی ہوا کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام کی وفات کے بعد لوگوں نے اتفاق اور اتحاد کر کے حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اسی طرح ان کی وفات پر قادیان میں لوگوں نے جمگٹا کیا اور مرزا محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے کمیٹی بنا دی اب کمیٹی جو مجلس انتخاب خلافت ہے وہ اس طرح اس کی ووٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں غیب کا کوئی پہلو نہیں ہے بالکل سامنے کی بات ہے اس لیے ہم رسول کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں رکھتے تو جب یہ کہا جائے کہ آپ مہدی پر ایمان لائیں اور مہدی کا انکار کرنا کفر ہے تو پھر اس کو رسول ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ایمان اور انکار جو ہے وہ کفر کے نتیجے میں ہو جائے تو وہ ہمارے لیے قرآن کریم کی روح سے واجب نہیں ہے ٹھیک ہے اس بات کا انکار وہ جو حدیث کو نہیں مانتے وہ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں اس لیے ہمارے نزدیک امام مہدی جو ہے وہ نبی اور رسول ہونا چاہیے اس سے کم نہیں ہو سکتا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے ٹھیک امام مہدی کے آنے کا تو پھر وہ کہیں جی کہ آپ ایسے امام مہدی مانتے ہیں جب آپ مرزا صاحب کو امام مہدی کہیں گے تو امام مہدی تو قرآن میں نہیں ہے اس کا ذکر آنے کا لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے جو نبی اور رسول نہیں ہے میرا خیال آپ میری بات سمجھ جی، رہے جی، ہیں کہ قرآن کریم میں ایسے امام مہدی کے آنے کا اور اس پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے حکم نہیں ہے جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ قرآن کریم سے رہنمائی لی جائے تو قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو امامدی کرتا ہے ٹھیک ہے ہر رسول کو امامدی کرتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کچھ انبیاء کا ذکر کرتا ہے نام لے کر اور پھر اس کے بعد یہ فرماتا ہے کہ وجہ النا ہم امتن متن دونا بے امرنا اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت دیتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے ہادی ہادی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا جی ہاں۔ مہدی کہتے ہیں ہدایت یافتہ کو جی ہاں۔ تو اللہ نے ان کو ہدایت دی وہ مہدی بن گئے امام بن گئے اور پھر آگے وہ اللہ کے امر سے ہدایت دیتے ہیں تو وہ انبیاء جو ہیں جن کا ذکر کیا ان کو خدا نے کہا کہ نا ہم آئمتاً یہ دونہ بمرنا ٹھیک اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ السجدہ میں بھی اس بات کو بیان فرمایا اور بن اسرائیل کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وجہ النامن آئمتن بے بمرنا اور ہم نے ان میں سے ایسے آئمہ بنائے ایسے امام بنائے جو ہمارے امر سے ہدایت دیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی امام مہدی ہے چنانچہ ہم اس لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی جو کہ نبی کا ہی دوسرا نام ہے جی اس کی ایک صفت ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ وہ نبی اور رسول ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا جواب ہے ان لوگوں کو جو حدیث کو نہیں مانتے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آگے وہ لوگ جو حدیث کو مانتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جب حدیثوں کو مانتے ہیں اور حدیث کی روح سے آپ مسیح مود اور مہدی مود کے آنے کا یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرزا صاحب وہ ہیں تو پھر جو باقی کی احادیث ہیں جس میں واضح علامات بتائی گئی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا پھر اس کی زندگی میں کیا ہوگا پھر اس کے جانے کے بعد کیا ہوگا تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو وہی بات ہے کہ آئی بھی وہ گئے بھی وہ ختم فسانہ ہو گیا مرزا صاحب کے آنے سے پہلے بھی کچھ نہیں ہوا ان کی جی۔ زندگی میں بھی کچھ نہیں ہوا اور ان کے جانے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا بلکہ حالات تو پہلے سے بھی زیادہ خراب ہیں ٹھیک ہے تو کیسے ہم مان لیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلاۃ والسلام جو ہیں وہ امام مہدی ہیں اس کا جواب ایک تو حضرت مسیح محدود السلام نے خود دیا ہے جی آپ فرماتے ہیں آپ کی کتاب ہے اجاز احمدی زمین نزول مسیح اس میں حضور فرماتے ہیں کہ میرا دعویٰ حدیث کی بنیاد پر ہے ہی نہیں میرا دعویٰ تو قرآن کی بنیاد پر ہے کیونکہ ہم بتا چکے ہیں یہاں پہ کئی دفعہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب جب انسانیت اندھیرے کا شکار ہوتی ہے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو محبوس کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم یہاں پہ بتا چکے ہیں کہ مسلمانوں کے علماء کے عام لوگوں کے صحافیوں کے دانشوروں کے ججوں کے حکمرانوں کے سیاستدانوں کے یہ اطرافی بیان ہمارے پاس موجود ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت ظلمات کا شکار ہیں ٹھیک ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا دعویٰ تو قرآن کی بنیاد پر ہے حدیث کی بنیاد پر ہے ہی نہیں پھر اس کے بعد حضور اپنی یہ کتاب ہے تذکرت المہدی ٹھیک ہے اس میں حضور ان احادیث کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں ایک کیٹیگری وہ ہے جس کے بارے میں ضرور فرماتے ہیں کہ وہ احادیث جو ہیں وہ پہلے پوری ہو چکی ہیں اب ان کا دوبارہ ظہور میں آنا ممکن نہیں ہے ایک جی۔ دفعہ جو ان میں خبر دی گئی تھی وہ پوری ہو ٹھیک ہے دوسری قسم کی احادیث وہ ہیں جو آپس میں اتنی متضاد اور مخالف ہیں کہ ان کو کسی بھی طرح سے ریکنسائل نہیں کیا جا سکتا ایک دوسرے کے ساتھ جتنی مرضی کوشش کر لیں ٹھیک ہے اور ان کے جو راوی ہیں ان کے اوپر بھی سخت جرا ہو چکی ہے اور جو بڑے بڑے آئمہ محدثین ہیں انہوں نے ان روایات کو اپنی کتابوں میں جگہ نہیں دی اب آپ کو معلوم ہوگا کہ جو سب سے پہلا حدیثوں کا مجموعہ مرتب ہوا اس کا نام ہے معطا امام مالک جی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو تابعی تھے حضرت انس بن مالک کے صاحب زارے تھے مدینہ میں تھے <clears throat> انہوں نے ایک مجموعہ مرتب کیا اس کا نام رکھا معطا اس میں امام مہدی کی کوئی حدیث نہیں ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو چھ صحیح ترین کتابیں ہیں جس کو سیاہ سطح کہتے ہیں اس میں بھی جو دو سب سے زیادہ مستند کتابیں ہیں بخاری اور مسلم ان میں بھی مہدی کا ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے چنانچہ ضرور فرماتے ہیں کہ جو ائمہ محدثین ہیں انہوں نے تو اپنی کتابوں میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا <clears throat> اور ان کے راویوں کے اوپر سخت جرا ہے وہ جھوٹے مشہور ہیں اور تیسری جو تیسرا جو اس کا اس کی کیٹیگری ہے احادیث کی وہ وہ ہے جو تمثیلات اور استعارات پر مبنی ہے ٹھیک ہے اور وہ ظاہری حالت میں پوری نہیں ہوتی مثلاً لڑائی کرنا قتل و غارت کرنا حکمرانی کرنا یہ سب روحانی باتیں ہیں اس کا ظاہری حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اسی طرح کی جو غلطی ہے وہ یہودیوں نے کھائی جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ ظاہری علامات منتبک کرنا چاہیں اور وہ نہیں ہوئیں تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہنے گیا جی یہ تو آپ کے اوپر پوری نہیں ہو رہی اس لیے آپ تو وہ مسیح نہیں ہیں جس کا ذکر ہماری کتابوں میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان احادیث کا ذکر ہے اب میں آگے چل کر پھر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ جو متضاد احادیث ہیں ان میں کس طرح کا تضاد ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس کو ریکنسائل نہیں کر سکتے میں اپنے سامعین کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا اور درخواست کروں گا کہ آپ اس کو نوٹ کریں اور پھر جا کر اپنے علماء سے پوچھیں کل جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک چیز ہوتی ہے علم اور ایک چیز ہوتی ہے کامن سینس کامن سینس کے لیے آپ کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے سعید فطرت ہونا ضروری ہے نیک انسان ہو تعصب کے بغیر ہو اور وہ ضد کی بجائے ہٹ دھرمی کی بجائے وہ یہ مقصد اپنے سامنے رکھے کہ اگر اچھی بات ہوگی تو میں قبول کر لوں گا اور اگر غلط ہوگی تو اس کو رد کر دوں گا یہ تمام عقل مند لوگوں کا نیک فطرت لوگوں کا اشعار ہوا کرتا ہے اور ہمارے پاس ویسے تو بہت مثالیں ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے وہ قبیلہ دوس کے تھے غالباً تو فیل ان کا نام تھا تو وہ جب مکہ آئے <clears throat> یمن کے علاقے سے آئے تھے تو مکہ والوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں میرے پو خدا کا کلام نازل ہوتا ہے یہ ہے وہ ہے بڑا جادوگر آدمی ہے اس کی باتوں سے لوگ مشہور ہو جاتے ہیں تو وہ اکثر کعبہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور باتیں کرتا ہے لوگوں کو گھیر گھار کے ان سے تو تم اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لینا ہے تم نے کعبہ کا طواف تو کرنا ہی ہے تو تم اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لینا تاکہ نہ تمہارے پر تمہارے کانوں میں آواز پڑے نہ تمہارے پر اثر ہو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے اس نے دیکھا وہ کہنا کہ وہ بندہ بیٹھا ہے انہوں نے اس صحابی نے اپنے کانوں میں روئیٹھوں سی اور طواف کرنا شروع کر دیا طواف کرتے کرتے اس کو خیال آیا کہ میں کتنا بیوقوف آدمی ہوں میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور لوگوں نے میری عقل اور فہم کی وجہ سے مجھے سردار بنایا ہے اور میرے اندر اتنی تمیز ہے کہ میں غلط اور صحیح میں فرق کر سکوں تو بات سننے میں تو کوئی حرج نہیں اچھی ہوگی تو مان لوں گا نہیں اچھی ہوگی تو نہیں مانوں گا میں پاگل تھوڑی ہوں میں چنانچہ اس نے اپنے کانوں سے روئی نکال دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو بہت متاثر ہو کہنے کہ تو بالکل صحیح کلام ہے تو زور کے پاس آ کے بیٹھا مسلمان ہو گیا تو لوگوں نے کہا ہم نے تو تمہیں بلے ہی کہا تھا یہی روئی اس وقت مولویوں نے پاکستان میں لوگوں کے کانوں میں ٹھوسی ہوئی ہے جی وہ کہتے ہیں تم نے باتیں نہیں سننی اور یہاں بھی جو لوگ فون کرتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے فون کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے مولویوں نے اتنی کوشش کر کے ہمارے کانوں میں روٹھوں سی اور اب تم ہمارے اوپر حملہ ور ہو رہے ہو ٹھیک ہے کل بھی ایک دو فون اس طرح کے آئے تھے ایک نے تو غصے کا اظہار کیا کہ تم اسلام مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہو یہ بند کر دو اور ایک صاحب نے کہا کہ میں خود فون کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں لوگوں کو منع کروں گا کہ یہاں فون نہ کیا کریں پہلے بھی اس طرح کے فون آ جی ہاں، چکے ہیں جی ہاں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ کانوں میں روئیٹھوں سے رکھیں کیونکہ ان کو اپنی ذہانت پر اپنی عقل پر اعتماد نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اچھے برے کی تمیز ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور اگر جماعت احمد یہ کی کوئی بات ہمارے کان میں پڑ گئی تو ہم مارے جائیں گے اور ہمارے ساتھ ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں کہ یہاں بھی پاکستان میں بھی دو تین دوست اکٹھے ہو کر آئے تو انہوں نے باتیں سنی اور چلے گئے اس کے بعد ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں اب دوبارہ جا رہا ہوں مجھے وہ والی باتیں بڑی اچھی لگی ہیں تم بھی چلو تو انہوں نے کہا باتیں بہت اچھی ہیں لیکن اب اگر ہم دوبارہ گئے نا تو ہم ایم ڈی ہوئے بغیر نہیں اٹھیں گے وہاں سے اس لیے ہم نہیں جاتے ٹھیک تو اس بات نے اس دوست کا اور یہ ایک بندہ نہیں ہے کئیوں نے مجھ سے یہ بات بیان کی میں کہا تم اکیلے آ گئے ہو تو باقی کہاں ہیں کہتے جی وہ یہ کہہ رہے تھے وہ اور کئی لوگوں نے یہ بات بیان کی اس ایکسپیرینس کو شیئر کیا یہ کامن ایکسپیرئنس ہے لوگوں کا تو ہم آپ کو جو باتیں بتاتے ہیں وہ آپ اپنے کامن سینس کے ساتھ نیک فطرت کے ساتھ تعصب کے بغیر کسی ضد اور ہر دھرمی کے بغیر آپ سنیں سوچیں سمجھیں غور کریں کوشش اگر ممکن ہو تو اپنے علماء سے بھی پوچھ لیں ان سے کنفرنٹ کریں کہ یہ بات ایسے بیان کی گئی ہے تو لگتی تو صحیح ہے تو اگر غلط ہے تو دلیل دیں صرف یہ کہنا کہ نہیں نہیں ان کی باتیں نہ سنو ان سے بحث کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ان سے گفتگو کرنے کا فائدہ کوئی نہیں جب وہ یہ آپ کو بات کہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ ان کے پاس ہماری دلیل کا جواب نہیں ہے ٹھیک ہے اور اب وہ بیچارے سوائے آپ کو منع کرنے کا اور کچھ نہیں کر سکتا منع کون کرتا ہے کفار مکہ نے منع کیا نا کہ تم جی نے ہاں۔ بات نہیں سننی تو یہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے زیادہ نہیں چند چیزیں رکھوں گا جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ مہدی کے بارے میں جو احادیث بتائی گئی ہیں وہ اتنی متضاد ہیں مہدی کے اور مسیح کے بارے میں کہ ان پر ایمان رکھنا ناممکن ہے اس کو ریکنسائل ہرگز نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ انصر رضا صاحب آپ نے مضمون کا آغاز کیا اور بتایا سامن یہ وہ وقت ہے جس میں ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو اس کے کئی ذرائع ہیں سب سے مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ آپ اسٹوڈیوز میں براہ راست فون کیجیے اور اپنی سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں ایسا کرنے کے لیے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two یہ اسٹوڈیوز کا نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اپنے سوال کے ذریعے ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہمارے سامعین جو ہمیں کال کرنا چاہیں تو ٹول فری نمبر ہے one eight five five one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کا جواب جواب دینے کے لیے گزارش ہماری یہ ہے کہ جب آپ اسٹوڈیوز میں کال کیجیے تو کوشش کریں کہ آپ کا سوال ایک منٹ میں ختم ہو جائے اور ایک منٹ سے زیادہ کا وقت آپ نہ لیں ایک منٹ کے اندر اپنا سوال ختم کیجیے اور کوشش یہ کریں کہ سوال ہو تبصرے سے یا رائے سے گریز کیجیے جب آپ اسٹوڈیوز میں کال کریں اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ آپ براہ راست بہت سے لوگ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں تو جو بھی آپ کا سوال ہو وہ حفظ مناطب کا اس میں خیال رکھیں اور اپنے الفاظ کے چناؤ میں بھی آپ محتاط رہیں تو اس کی ضرورت ہے کیونکہ ہم کسی قسم کی نہ تو کچ بحثی کر رہے ہیں اور نہ ہی ہماری طرف سے آپ کے سامنے کوئی ایسی گفتگو کی جاتی ہے جو اخلاق یا معیار سے گری ہوئی ہو یہی درخواست ہم اپنے سننے والوں سے کرتے ہیں تو اسٹوڈیوز میں نمبر کال uh, کرنے کے لیے four one six four one zero six five two two اور toll free number one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two studios کا نمبر ہے کال کیجیے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنے اگر آپ اسٹوڈیوز میں کال نہ کرنا چاہیں تو ایک اور ذریعہ بھی ہے آپ بذریعہ ای میل اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے کیو اے کیو ایز اے کوشچن اور اے ایز این آنسر دو ہی لفظ ہیں Q A at voice of Islam dot C A Q A at voice of Islam dot C A سامن voice of Islam dot C A radio Ahmadiyya کی آفیشیل ویب سائٹ ہے voice of Islam dot C A website کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں آج کا یہ پروگرام براہ راست آپ سن سکتے ہیں بلکہ voice of Islam dot C A کے آرکائیو سیکشن میں جا کر آپ آج سے پہلے کے تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں اسی طرح سے ایک اور بات جو ہمارے مستقل سننے والے جانتے ہیں کہ جو اتوار کے دن ہمارا پروگرام اتوار کی شب جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس کے پہلے دو گھنٹے آٹھ بجے سے دس بجے تک ہمارا اور آپ کے ساتھ اس فریکوینسی پہ رہتا ہے دس بجے سے بارہ بجے تک پروگرام کا دوسرا حصہ اے ایم فائیو تھرٹی پر پیش کیا جاتا ہے اے ایم فائیو تھرٹی پر دس سے بارہ بجے تک آپ اے ایم فائیو تھرٹی پر ہمیں سن سکتے ہیں پروگرام جاری رہتا ہے ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر بھی four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two یہی رہتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں انصر رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ رات کے بارہ بجے تک موجود رہیں گے اور لیکن صرف اتنا فرق پڑتا ہے کہ دس بجے سے بارہ بجے تک ہماری frequency A M five thirty پر چلی جاتی ہے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اپنے سوال کے ذریعے ہمارے پروگرام میں داخل ہمارے پروگرام میں شامل بھی ہو سکیں گے اسی کے ساتھ ایک دفعہ پھر یاد دہانی کے لیے کہ پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ ریڈیو احمدیہ سامعین آپ سن رہے ہیں اور میں ہوں آپ کے ساتھ سفیر راجپوت اس پروگرام کا میزبان واپس چلتے ہیں انصر رضا صاحب کی طرف تو انصر رضا صاحب پروگرام کا آغاز ہوا موضوع کو آپ نے بیان فرما دیا آپ نے بتایا کہ کیا آج کا موضوع ہے اور احادیث کی روشنی میں آج ہم بات کریں گے جی کیونکہ جو جیسے میں نے شروع میں کیا ہے کہ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ اگر آپ مرزا صاحب کو وہی مسیح اور مہدی مانتے ہیں جن کے آنے کا ذکر احادیث میں ہے تو پھر احادیث میں جو علامات بتائی گئی ہیں وہ تو بظاہر پوری نہیں ہوئیں ٹھیک ہے تو پھر ہم کیسے ماننے کہ مرزا صاحب وہی مہدی اور مسیح ہیں جن کے آنے کا ذکر احادیث میں ہے تو میں نے کیا کہ ایک تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے دعوے کی بنیاد قرآن پر ہے جو ٹائٹل ہے وہ تو احادیث میں بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ٹائٹل بھی قرآن میں موجود ہے کہ ہر نبی امام مہدی ہوتا ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی <clears throat> چونکہ مسیح تھے اس لیے آنے والا جو آخری زمانے میں ہے اس کو بھی مسیح کا لقب دیا گیا احادیث کے اندر تو اس کا بھی قرآن سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کیونکہ ہم کف کئی دیگر سے یہ استعمال کرتے ہیں کہ اسی طرح سے سلسلہ دہرایا جانا تھا بعد میں تو اب چونکہ ان ان کے اندر بہت تضاد ہے بہت اختلاف ہے جس کو ریکنسائل نہیں کیا جا سکتا اس لیے ہم نے <clears throat> ان حدیث کا انکار کیا اور وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کا انکار ہم کیوں کرتے ہیں سب سے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس طرح کرتے ہیں دو سوالات اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں جی، اور پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے تو سامعین ریڈیو احمدیہ پروگرام ہے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اور آج کے پہلے کالر ہمارے صاحب ہمارے ساتھ کامران صاحب ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے ریڈیو احمدیہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، آپ ریڈیو کی آواز اگر آہستہ کر دیں گے تو آواز آپ کی صاف ہو جائے گی ہاں، جی اب بہتر ہے ہاں تو میں نے ذرا سے اسپیکر پہ رکھا ہوا ہے اور جی اچھا میرا جناب ایک سمپل بیسک سوال ہے میں نے جو ابتدائیہ تھا وہ آدھا سنا لیکن اس کو یہی سمجھ پایا کہ یہ عقل و فہم کی بات جو بھی ہے لے لینی چاہیے دس کو بری ٹھو لیکن جس بے جس آیت کو آپ لوگ بیس بناتے ہیں کہ جس کو ہم بھی بیس بناتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کسی کسی مرد مرد کے باپ سے لیکن آخری نبی اللہ یہ خاتم النبی جی یہ جی، موضوع نہیں ہے ٹھیک ہے <clears throat> موضوع امام مہدی کی احادیث ہیں ٹھیک ہے تو ان کے اوپر بات کریں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے تو سامعین آپ سے یہ درخواست پہلے بھی کی گئی ہے اور ابھی پھر ہم آپ سے جو ہمارے خاص طور پہ کالرز ہیں یہ کوشش کیجیے کہ جو سوال کریں موضوع سے متعلق کیونکہ بہت سے سوالات ایسے ہیں جو موضوع سے بھی ہٹ جاتے ہیں اور بہت دفعہ ان کو ذکر بھی ان کا کیا جا چکا ہے ہمارے ساتھ راشد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں راشد صاحب کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام جی رضا صاحب دلچسپ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے روئی ٹھوسی ہوئی اور سننا نہیں چاہتے کچھ نہیں ہم سنتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باتیں ان لاجیکل ہیں حضرت عیسیٰ کی قبر سری نگر میں ہے دیکھیں آپ اس کو ذرا جسٹیفکل جی راشد صاحب میں نے ابھی ایک صاحب کا فون اسی لیے بند کروایا ہے کہ موضوع کے مطابق سوال کریں <clears throat> آپ سے بار بار محبت سے پیار سے درخواست کی جاتی ہے کہ تبصرے کرنے سے گریز کریں جو سوال ہے وہ سوال کریں اور سوال بھی موضوع کے مطابق ہونا چاہیے کس کی باتیں الاجیکل لاجیکل ہیں کس کی نہیں ہیں یہ تو <clears throat> سننے والے سارے جانتے ہیں کیونکہ الاجیکل لاجیکل وہ ہوتی ہے جو دلیل کے ساتھ نہ ہو جو ثبوت کے ساتھ نہ ہو جی اور جو صرف اپنی بات کہی جائے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ثبوت اور دلیل نہ دی جائے اس کو کہتے ہیں یہ الاجیکل بات ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم قرآن کریم کو پیش کرتے ہیں جب ہم کامن سینس کو پیش کرتے ہیں جب ہم احادیث کو پیش کرتے ہیں <clears throat> تو پھر آپ اس کو الاجیکل نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے یہ الزام لگانا اور الزام تراشی کرنا یہ اب چھوڑ دیں تھوڑے سے جیسے ہمارے یہ دن بڑے ہو گئے ہیں آپ بھی تھوڑے سے بڑے ہو جائیں اور کوشش کریں کہ بات محبت سے کی جائے اور اس طریقے سے کی جائے کہ جس میں الزام تراشی نہ ہو کسی کی ذات پر حملہ نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ ذات پر حملہ اس وقت ہوتا ہے جب دلیل نہیں ہوتی جی ہاں تو یہ ایک بچگانہ فیل ہے اس سے میرا خیال ہے اجتناب کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ انصر صاحب موضوع کی طرف ہی واپس رہتے ہیں اور کوشش یہی کریں گے کہ موضوع کے متعلق رہیں کیونکہ یہ موضوع ہے بھی دلچسپ اور پروگرام ہمارا شروع ہوا ہے ابھی تو ہم نے ان حادیث کے اوپر بات کرنی ہے تو پھر اگر سوالات موضوع سے ہٹ کے آ جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جاتے ہیں اور پورا موضوع کمپلیٹ یا مکمل کر بھی نہیں سکتے تو فی الحال ہم آگے چلتے ہیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی جیسے میں نے عرض کیا کہ <clears throat> اس میں ان حدیث میں بہت سے تضادات ہیں اور اگر ہم سب بیان کرنے لگیں گے تو پھر تو بہت وقت لگے گا لیکن آپ کے سامنے میں چند باتیں رکھتا ہوں جی <clears throat> ضرور ایک تو یہ ہے کہ جو نزول مسیح کی مقامات بتائے گئے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ <clears throat> کہاں پہ نازل ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ وہ حدیث ہیں جن میں تضاد ہیں جن میں تضاد جی، جی۔ اس میں سے آپ پہلی حدیث ہے جہاں نزول کے جی پہلا جو سیٹ آف ہے جی جی جو ایک یہ پوائنٹ ہے وہ میں اپنے سامعین کے سامنے رکھتا ہوں اور <clears throat> سب سے پہلا جو رد عمل ہوگا وہ کامن سینس سے ہوگا ٹھیک ہے عقل سے ہوگا کیونکہ آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا تو پہلے وہی کی بجائے عقل پیش کی اور ان سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے تو تم مان لو گے تو ان کا ضرور مانیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ٹھیک ہے تو ریشنالٹی پیش کی ہے ریولیشن سے پہلے تو ہم آپ کے سامنے ریشنالٹی پیش کرتے ہیں اور آپ کو یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کو خود بھی سوچیں اور ممکن ہو تو اپنے علماء سے بھی جا کر پوچھیں احادیث میں ایک شخص حضرت اللہ علیہ السلام کے آنے کا زمانہ بھی ایک ہے کیونکہ وہ تمام علامات جب پوری ہوں گی تو اس وقت ہی آئیں گے نا وہ ٹھیک ہے وہ تمام علامات ایک وقت میں پوری ہونی چاہیے یہ تو نہیں کہ ایک آج پوری ہو جائے دوسری دس سال بعد پوری ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے پھر ٹھیک بندہ ایک ہے زمانہ ایک ہے لیکن مقامات چار ہیں ٹھیک اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک زمانے میں ایک جگہ پہ آئیں پھر واپس چلے جائیں پھر دوسری جگہ پہ آئیں پھر واپس چلے جائیں پھر تیسری جگہ پہ آئیں پھر واپس چلے جائیں پھر چوتھی جگہ پہ آ جائیں اور اب کہیں کہ اب نہیں میں نے جانا ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے بات ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ دمشق کے مشرق میں جی نازل ہوں گے اور دمشق میں ایک سفید مینارہ ہے اس کے مشرق میں نازل ہوں گے ٹھیک ہے اب یہاں بھی میں بتا دوں کہ علماء لوگوں سے دھوکے بازی کرتے ہیں ٹھیک اس لیے کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں اندا مینارت البیدا سفید مینارے کے نزدیک ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں سفید مینارے کے اوپر نازل ہوں گے ٹھیک ہے اوپر کے لیے عربی میں اللہ کا لفظ ہے اندا کا لفظ نہیں استعمال ہوتا اندہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے نزدیک کہ تمہارے نزدیک یہ کیا ہے تو اس میں اندا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اب لفظ اندا ہے ترجمہ آپ اللہ کا کریں تو عوام کو تو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا آپ کیوں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں بہرحال ایک جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ جی دمشق کے مشرقی طرف سفید منارے کے مشرق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دوسرا یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں نازل ہوں گے ٹھیک ہے تیسرا مقام احادیث میں بتایا جاتا ہے کہ وہ وادی افیق میں نازل ہوں گے وادی افیق میں ٹھیک ہے اور چوتھا مقام بتایا جاتا ہے کہ وہ جبل دخان پر نازل ہوں گے ٹھیک ہے جیسے میں نے عرض کیا بندہ ایک ہے زمانہ ایک ہے لیکن مقامات چار ہیں اب چار ظاہر ہے کہ چار میں سے تین غلط ہوں گے ایک ہی ٹھیک ہوگا نا جی ہاں اس کے اوپر آج تک یہ اتفاق نہیں کر سکے کہ کون سا ایک ٹھیک ہے اور چاروں کی چاروں احادیث کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک ہیں اور بتانے والا بھی اپنے دل میں نہیں سوچتا اور سننے والا بھی اپنے دل میں نہیں سوچتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے عیسا تو ایک ہے زمانہ بھی ایک ہے تو چار جگہ پہ کیسے آ سکتے ہیں وہ سوائے اس کے کہ ایک جگہ پر آ کر واپس جائیں پھر پھر آئیں پھر جائیں پھر آئیں پھر جائیں یہ تو ایک مزے کا خیز خیز سچویشن ہے اس لیے سامعین سے درخواست ہے کہ وہ ان باتوں کو سوچیں اور اپنے <clears throat> اپنے علماء سے جا کر پوچھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے اور یہ تو حضرت صلی السلام کے بارے میں ہے نا چار جگہ پہ امام مہدی کے بارے میں آٹھ جگہ بیان کی گئی ہیں آٹھ جگہ آٹھ ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سی ہیں ایک ہے مدینہ یا بلاد مغرب کہ جی وہ مدینہ میں یا بلاد مغرب میں آئیں گے ٹھیک پھر لکھا ہے کہ وہ اپنے مکان سے نکلیں گے ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ وہ کعبہ سے نکلیں گے یعنی یہ ظہور ہوگا ان کا ٹھیک ہے پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خراسان سے آئیں گے ٹھیک ہے پھر ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ کدا سے آئیں گے پھر بتایا گیا کہ وہ کہتان سے آئیں گے پھر بتایا گیا کہ وہ ماوراؤ نہر سے آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ آٹھ مقامات بتائے گئے ہیں امام مہدی کے ظہور کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے میں نے عرض کیا کہ بیت المقدس ہے اس کے علاوہ دمشق کی مشرقی جانب ہے جی پھر افیق کی گھاٹی ہے جی اور پھر جبل دخان ہے ٹھیک ہے یہ چار مقامات عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں اور آٹھ مقامات امام مہدی کے ظہور کے ہیں جو کہ بالکل ممکن نہیں ہے کیونکہ بندہ تو ایک ہے تو وہ مختلف مقامات پہ کیسے زور پذیر ہو سکتا ہے لت بھی ہے کوئی وہ وہ میں بتاتا ہوں اچھا ٹھیک ہے وہ میں بتاتا ہوں باب لدھ ہے لدھ ہاں لدھ اچھا اس کا اب وہ اب ایک تو میں نے بتا دیا نا کہ یہ تضاد والی جو حادیث ہیں نزول کے بارے میں ٹھیک ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اب جگہ انہوں نے بنا لی بیت المقدس ٹھیک بیت المقدس میں یہ ہوگا کہ امام مسلح پہ جا چکا ہے <clears throat> جی لوگوں نے پیچھے صفحے باندھ دی ہیں جی ہاں بعض کہتے ہیں فجر کی نماز ہوگی بعض کہتے ہیں عصر کی نماز ہوگی ٹھیک ہے اور تکبیر بھی کہی جا چکی ہے اور اسی اسنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دیکھیں گے امام صاحب تو اب یہ انہوں نے فرض کر لیا کہ وہ امام مہدی ہوں گے حالانکہ حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ وہ امام مہدی ہوں گے کہ نہیں اور احادیث میں یہ بتایا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس دن تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا ٹھیک ہے امام حکم کم مین کم کہ تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا اس دن حالانکہ امام تو مسلمانوں کا ہمیشہ مسلمانوں میں سے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا جب سے اسلام آیا ہے تب سے مسلمانوں کا امام خود مسلمانوں میں سے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہنا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ اس دن تمہارا امام تم میں سے ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے مسلمان کسی عیسائی کو یہودی کو ہندو کو دہریے کو پکڑ کے کہتے تھے جی، ذرا نماز پڑھا دیں ہمیں کیونکہ ہمارا امام اس دن ہم میں سے ہوگا جس دن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہمارا امام ہم میں سے نہیں ہے میرا مطلب ہے تھوڑی سی عقل فہم کے ساتھ سوچنا چاہیے نا انسان کو لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کے اوپر غور تو کریں جب آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت جو تمہیں نماز پڑھانے والا امام ہوگا نا وہ تم ہی میں سے ہوگا یہ تو ہمیشہ ایسے ہوتا ہے یہ کوئی نشانی ہے ٹھیک جیسے میں آپ سے کہوں کہ جب میں آپ کو ملوں گا تو آپ سانس لے رہے ہوں گے جی ہاں <laughs> تو سانس تو آپ ہمیشہ سے ہی لیتے ہیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا کہ جو اس وقت ہوگی تو یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب عیسیٰ اصل میں وہ جو بات بیان کی گئی گئی تھی کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ وہ کوئی اور ہے جو نازل ہونے والا ہے نا جی کیفا انتم اضا نزل ابن مریم فی کم امام کم کے ساتھ ٹھیک ہے کہ یعنی تمہارا اس دن کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ تمہارا ہی امام ہے اور تم ہی میں سے ہے آسمان سے آنے والا نہیں ہے وہ امام و کم من کم تمہارا ہی امام ہے تم ہی میں سے ہوگا اسی کو ابن مریم کہا گیا وہ کہتے ہیں ابن مریم اور ہے اور امام کم من کم جو ہے وہ ہمارا نماز پڑھانے والا امام ہے وہ اس دن ہم میں سے ہی ہوگا حالانکہ وہ تو ہمیشہ ہی ہم میں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا خیر اس بات کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں امام صاحب مسلے پہ چلے گئے ٹھیک ہے اور بتایا نہیں ہے لیکن مسلمانوں نے خود ہی فرض کر لیا کہ وہ امام مہدی ہے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوئے اب امام کا منہ تو کعبے کی طرف ہے اب پتہ نہیں یا تو وہ سامنے کی طرف سے نازل ہوں گے یا وہ پیچھے سے آئیں گے لیکن امام مہدی کو پتہ لگ گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نزول کر لیا ٹھیک ہے اب آپ کو بھی پتہ ہوگا ہمارے سامعین کو بھی پتہ ہوگا جو فلمیں یا ڈرامے وغیرہ بنتے ہیں نا اس میں جو اس کا رائٹنگ مٹیریل ہوتا ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک اسٹوری ہوتی ہے ایک اسکرین پلے ہوتا ہے اور ایک ڈائلاگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسٹوری تو پہلے بن جاتی ہے کہ جی، یہ ہماری فلم کی اسٹوری ہے اس کے بعد پھر اسکرین پلے بنتا ہے اور اس کے مطابق پھر ایک ایک سین شاٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس میں ڈائلاگ جو بولنے بولے جاتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں اسٹوری یہ ہے کہ امام دین اور مسیح موت نے آنا ہے اب اسکرین پلے دیکھیں انہوں نے کیا بنایا اسکرین پلے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کردار ہیں وہ اسکرین پلے لکھنے والا بتاتا ہے کہ جی ایک یہاں پہ کھڑا ہوگا ایک یہاں پہ کھڑا ہوگا ایک بھاگ رہا ہوگا اور ایک بیٹھا ہوگا اور بھاگنے والا کھڑا ہو جائے گا جو کھڑا ہے وہ چلنے لگے گا وہ اس کو ادھر منہ کرے گا یہ سارا اسکرین پلے ہے اس میں جو کردار ہیں ان کی حرکتیں بتاتا ہے اور پھر وہ جو آپس میں گفتگو کریں گے وہ ڈائلاگ ہے انہوں نے ایک اسکرین پلے بنایا کہ امام مہدی مسلح پہ کھڑا ہوگا لوگ پیچھے صفحے بنا کر کھڑے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے جب نازل ہوں گے تو امام جو ہے وہ رجت کہکری کرے گا اس کو کہتے ہیں ریورس جی چلنا پیچھے کی طرف منہ آگے ہے لیکن اس کے پاؤں پیچھے کو جا رہے ہیں ٹھیک ہے الٹی سمت میں چلتا ہے وہ اور الٹی سمت میں جا کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہیں گے کہ یا نبی اللہ یا روح اللہ آئیے اور آ کر نماز پڑھائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس کے جواب میں جو کہیں گے اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلاۃ والسلام نبی ہیں تو ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں نبو تو ختم ہو گئی ٹھیک ہے اس لیے تو کوئی نبی آ نہیں سکتا آپ اس کا کاؤنٹر یہ کرتے ہیں اپنی طرف سے آپ کہتے ہیں جناب آپ ہی سارا اسلام کے آنے کو مانتے ہیں اور وہ تو نبی ہیں تو جو مختلف جواب جوابات دیے جاتے ہیں اس میں ایک جواب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ نبی نہیں ہوں گے وہ امتی بن کر آئیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ایک جواب تو یہ ہے نا کہ وہ پہلے کے نبی ہیں جی ان کو ہاں۔ پہلے سے نبوت مل گئی ہے اس لیے وہ پہلے والا آ سکتا ہے تو بعد والا نہیں آ سکتا لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی تو نبی ہے نا پہلے والا ہو یا بعد والا ہو یہ ایک الگ ہاں۔ بات ہے لیکن ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ امتی بن کرائیں گے نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے ایک الگ بات ہے لیکن وہ امتی بن کرائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اب اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کرائیں گے امتی کون ہوتا ہے آپ اور میں امتی ہے نا یہ اگر وہ ہمیں نہیں مانتے کہتے تم غیر مسلم ہو یہ ساری امتی ہے نا ٹھیک ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے فرد ہیں نا جی فرد ہے ٹھیک ہے نا نمازیں پڑھتے ہیں جی ایک دوسرے کو پڑھاتے بھی ہیں ٹھیک ٹھیک ہے ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے امام صاحب جو ہیں <clears throat> مظومہ ان کے جو مفروضہ امام مہدی ہیں وہ الٹے قدموں پیچھے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ یا نبی اللہ یا روح اللہ آئیے اور آ کر نماز پڑھائیے وہ کہیں گے کہ جناب یہ تو آپ لوگوں کا ہی اعزاز ہے کہ امت محمدیہ کے افراد ہی ایک دوسرے کے امام ہیں میں نہیں پڑھا سکتا <clears throat> لیکن ہمیں تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ امت ہی ہوں گے تو اگر وہ امت ہی ہوں گے تو وہ کیوں نہیں نماز پڑھائیں گے اور یہ ڈائلاگ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے نا جی ہاں۔ جب سے یہ حدیث کی کتابیں بنی ہیں تب سے یہ ڈائلگ اس کے اندر موجود ہے وہ امام صاحب جو مسلح پہ کھڑے تھے انہوں نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی پڑھی ہوں گی نا کہیں باہر سے تو نہیں آیا نا وہ مسلمانوں میں سے ہی ہیں ٹھیک ہے عالم بھی ہیں بلکہ مہدی ہیں اور مسلح پہ نماز کرانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے یہ کہنا ہے ٹھیک ہے جب ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کہنا ہے تو وہ کہتے کیوں ان سے لیکن یہ تو عقل کی بات ہے نا جب آپ عقل سے سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا نا بہرحال ان کو نہیں پتا کہ یہ حدیث ایسی تھی ٹھیک ہے امام مہدی کو نہیں پتا تھا امام مہدی نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ جناب آ کے نماز پڑھائیں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ تو امت محمدیہ کے لوگوں کا اعزاز ہے تم ہی بعض بعض کے امام ہیں اس لیے تم پڑھاؤ <clears throat> تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امتی ہونے سے انکار کر دیا اور آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ تو امتی ہوں گے تو امتی نہیں ہے وہ خود ہی انکار کر رہے نا وہ کہ میں تو نہیں پڑھا سکتا اس لیے کہ میں امت محمدی کا فرد نہیں ہوں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا اعزاز ہے آپ ہی بعض بعض کے امام ہیں اس لیے آپ پڑھائیں نماز انہوں نے نماز پڑھا دی حضرت عیسیٰ نے نماز پڑھ لی ٹھیک ہے <clears throat> ان کو آتی ہے یا نہیں آتی رکو میں سبحان ربی العظیم کہنا ہے یا سجدے میں سبحان ربی اللہ کہنا ہے رکو سے کھڑے ہو کے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا وہ ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں وہ وہ سپوز کر لیا آپ نے کہ ان کو سب کچھ آتا ہے ٹھیک ہے نماز پڑھ لی انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ دروازے کھول دیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ وہ نہیں کہتا جو میں آج ایک اور جگہ کہہ کے آؤں کوئی بات نہیں انہوں نے دروازے کھول دیے جب دروازے کھول دیے تو باہر دجال ستر ہزار یہودیوں کے ساتھ لشکر بنائے کھڑا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ستر ہزار یہودی دجال کے ساتھ بیت المقدس کے دروازے پہ کھڑے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں دروازے کھول دیں دروازے کھول دیے گئے ایک جم غفیر ایک لشکر جرار ستر ہزار یہودیوں کا باہر کھڑا ہے دجال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ایسے پگھلنے لگ گیا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد اس نے دوڑ لگا دی اب پگھلتے ہوئے دوڑ لگائے گا تو کیچڑ تو بنے گا نا ٹھیک ہے لیکن چلو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیچڑ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ بھی پگھلتا جا رہا ہے بھاگتا جا رہا ہے پگھلتا جا رہا ہے بھاگتا جا رہا ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ بابے لدھ پر پہنچ گیا اور میں نے دیکھا وہ بابے لدھ ٹھیک ہے لدھ کا وہ علاقہ دیکھا میں نے وہ تلبیب کا جو ایئرپورٹ ہے جی۔ وہ اسی جگہ پہ ہے ٹھیک ہے اور اس کا اور یہ روشلم کا فاصلہ چار پانچ گھنٹے کا ہے میرا ہے ڈرائیو کر کے جائیں اگر تو بہرحال حضرت علیہ السلام کے لیے کیا مشکل ہے دجال کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے جو بندے زندہ کر سکتا ہے مار کے وہ دوڑ نہیں سکتا وہاں پہ بہرحال وہ پگھلتا پگھلتا کیچڑ میں ملبوس حضرت اللہ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے گندے پاؤں کیچڑ میں ان کے سب پہنچ گئے وہاں پہ وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے نیزے سے دجال کو مار دیا اب دجال کو تو مار دیا لیکن یہ کسی کے ذہن میں سوال نہیں ہے وہ جو ستر ہزار کھڑے تھے وہ کیا کر رہے تھے وہاں ٹھیک ہے حضرت علیہ اسلام کو تو نہیں پکڑ سکتے کیونکہ وہ تو خدا کے نبی ہیں تو پھر مسلمانوں کو کچھ کہا ہوگا ان کو بھی نہیں کچھ کہا وہ ستر ہزار کیا کرنے آئے تھے وہاں پہ ٹھیک ہے آخر دجال اتنا بڑا لشکر لے کر آیا ہے لشکر کو چھوڑ کر بھاگ گیا لشکر بھی پانی کی طرح گھل گیا نمک جیسے پانی میں گھلتا ہے وہ بھی گھل گیا یا وہاں پہ کھڑا رہا کسی کو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے صرف یہ بتانا تھا کہ اتنی بڑی طاقت ہے دجال کی کہ ستر ہزار کا لشکر لے کر وہ وہاں پہ کھڑا ہے حضرت عیسیٰ کو دیکھا دجال نے دڑکی لگا دی حضرت عیسیٰ اس کے پیچھے بھاگے لود کے پاس پہنچ کر اس کو مار دیا اور اپنی بچی میں اس کا خون لوگوں کو دکھا دیا لیکن وہ ستر ہزار کا کچھ پتہ نہیں کہاں گئے وہ وینش ہو گئے فضا میں آسمان نکل گیا زمین کھا گئی کیا ہوا نو بڈی نوز بہرحال اب اس کے بعد <clears throat> حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہیں اب حضرت صلی اللہ علیہ السلام اگر نماز پڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو وہ امت محمدیہ کے فرد بن گئے ٹھیک ہے نا پہلے تو نہیں تھے وہ خود انکار کر دیا انہوں نے کس نے بنایا ان کو امت محمدیہ کا فرد کس نے رجسٹریشن کی ہے ان کی کس نے ان کو سند جاری کی ہے کہ جی پہلے تو آپ نہیں تھے اب آپ امت محمدیہ کے فرد بن گئے ہیں جی کیسے بن گئے ہیں کیا آپ نے کلمہ پڑھا ہے یا آپ نے کسی مولوی کے آگے زان و تلمس طے کیا ہے یا کیا کیا ہے تاریخ اور حادیث اس کے بارے میں مکمل طور پر خاموش ہے بس ہو گئے حضرت صلی وسلم اس میں اتنی بریکیاں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے جی صفی صاحب ہو گئے تو ہو گئے بس ختم ہوگی بات اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد نہیں پڑھانے کے بعد نہیں سوری نماز کے اندر ہی رکوع کیا رکوع سے جب وہ کھڑے ہوئے تو امت محمدیہ کا ایک فرد جب رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے سمع اللہ علیہ منم یہ انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے لیکن آگے انہوں نے ایک اور بات کہی وہ کہتے ہیں اللہ قتل الدجال و اظہر المسلمون کہ اے اللہ دجال کو قتل کر دے اور مسلمانوں کو کامیابی دے دے ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں اس میں کیا خرابی ہے آپ ہنس کیوں رہے ہیں اس میں وہ تو کر کے نیزے سے خون دکھا چکے ہیں آلریڈی کس کا دجال کا دجال کو پہلی نماز کے بعد مار چکے جو انہوں نے امام مہدی کے جی، پیچھے کی تھی جی. اب پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دجال کو مار دے جی تو اس میں آپ کو ہنسی آ رہی ہے اسٹوری میں فلو ہے تھوڑا سا فلو ہے نا جی یہی فلاح کی نشاندہی کر رہے ہیں ہم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ نماز جو امام مہدی کے پیچھے پڑھی ہے اس کے بعد انہوں نے تو دجال کو مار دیا اب وہ نماز پڑھا رہے ہیں امتی بن گئے ہیں کس نے بنایا ہم نے نہیں پوچھا لیکن نماز میں وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کر دے اور مسلمانوں کو کامیابی دے دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حالانکہ دجال کو تو پہلے مار چکے ہیں آپ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ایک ہی حدیث کے اندر اچھا۔ یعنی ایک ہی جو سنیریو ہے اس میں کتنے اعتزاد میں نے بتایا ٹھیک ہے یعنی امام مہدی سے شروع کر کے تو حضرت عیسیٰ کے دوسری نمازیں پڑھانے تک اس میں قدم قدم پر تضاد ہے اس کے بعد اب ایک تیسرا اور بھی مقام ہے اور تیسرا مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ جو احادیث ہیں امام مہدی کے متعلق <clears throat> اور حضرت عیسیٰ کے متعلق جی ان میں یہ کہا گیا ہے کہ امام مہدی بھی خلیفہ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خلیفہ ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جی اللہ انا خلیفہ تی فی امتی کہ جو امام مہدی ہیں وہ میرے خلیفہ ہیں جو مسیح مہود ہیں وہ بھی میرے خلیفہ ہیں ٹھیک ہے تو اب دو خلیفہ نہیں ہو سکتے ایک وقت میں یہ اسلامی شریعت کی روح سے یہ بات جو ہے وہ ناممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں دو خلیفہ ہوں <clears throat> کیونکہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تم ایک خلیفہ کی بیعت کر لو اور پھر اس کے بعد دوسرا آئے تو دوسرے کو قتل کر دو جی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چند اقتباسات پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں کہ دو خلیفہ نہیں ہو سکتے یہ ایک کتاب ہے <clears throat> اس کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ ٹھیک ہے یہ بہت مشہور کتاب ہے شیوں کی ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بابو القمی معروف بے اشیخ الصدوق المتوفی تین سو اکاسی ہجری ہے جی اور اس میں وہ ہر زمانے میں ایک ہی خلیفہ کی ضرورت اس کا عنوان ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں خلیفہ اس بار کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ہی خلیفہ ہوگا اور اس سے ان لوگوں کا یہ کال باطل ثابت ہو جاتا ہے جو بات کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں کئی اماموں کا ہونا ممکن ہے جب کہ اللہ نے صرف ایک ہی پر اکتفا کیا ہے اور اگر ان لوگوں کی وہ دلیل صحیح ہوتی جو چند اماموں کے ہونے پر انہوں نے قائم کی ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک پر اکتفا نہ کرتا ٹھیک ہے اور ہمارا دعویٰ ان کے دعوے کے مقابلے میں ہے اور قرآن ہمارے دعوے کو ترجیح دے رہا ہے نہ کہ ان کے کال کو اور اگر دو کلام ایک دوسرے کے مقابل میں ہوں اور قرآن ان میں سے ایک کو ترجیح دے تو ترجیح پانے والا کال ہی قابل تقسیم ہے قابل تسلیم ہے کمال الدین و تمام النعمہ جلد اول صفحہ ستائیس اشاعت دوم سن اشاعت ہے جولائی دو ہزار ناشر ہیں القصاب publishers R fifty nine R one fifty nine sector پانچ بی دو نارتھ کراچی ٹھیک ہے اب اس کے بعد مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی یہ یہ تو شیعہ میں نے بات بتایا نا اب سنی بات سن لیں جی وہ اپنی یہ کتاب ہے ان کی <clears throat> اسلام اور سیاسی نظریات ٹھیک ہے اس کے صفحہ نمبر دو سو بیالیس سے لے کر دو سو چھیالیس تک جو انہوں نے لکھا ہے اس میں سے میں نے دو اقتباسات آپ کے لیے نقل کیے ہیں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں <clears throat> جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ پوری دنیا میں خلیفہ ایک ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور مختلف ملکوں میں الگ الگ خلیفہ نہیں ہو سکتے دوسرے دلائل کے علاوہ ان حضرات کا استدلال اس حدیث سے بھی ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے جی کہ سیکون و خلفہ فیکسرون کہ بہت سے خلفاء ہوں گے کالو فما تام اور یا رسول اللہ کہ پھر انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں آپ کیا حکم دیتے ہیں کالا فو الاول فل اول کہ آپ سب سے پہلے کی بیعت کرو اور جس کی بیت کرو اسی سے وفادار رہو یہ صحیح بخاری ہے کتاب الانبیاء باب ما ذکر ان بنی اسرائیل خلفاء ہوں گے اور بہت سے ہوں گے صحابہ نے عرض کی رسول اللہ پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا جس سے پہلے بیت کی ہو اس سے وفادار رہو پھر اس کے بعد جس سے پہلے بیت کی ہو اس سے اس حدیث میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں ایک ہی خلیفہ کی بیت کو لازمی قرار دیا ہے اس لیے ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے اس کے بعد مفتی محمد کسمانی صاحب چند علماء کے اس عمر کے حق میں کہ مسلم اما میں بک وقت ایک سے زیادہ امام ہو سکتے ہیں ان کے اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں <clears throat> ان اقوال کے باوجود جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ ایک وقت میں امام متعدد نہیں ہو سکتے لیکن غور کرنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جس عالمگیر دعوت کا دائی ہے اور اس میں جس طرح پوری امت مسلمہ کو ایک لڑی میں پرونے کا اہتمام فرمایا گیا ہے اس کا تقاضا وہی ہے جو جمہور و کہا کا موقف ہے یعنی پورے عالم اسلام کا ایک ہی خلیفہ یا امام ہو اور جہاں تک ممالک کے درمیان فاصلوں کا تعلق ہے خلافت راستہ کے دور میں بھی اسلام تقریباً ایک تہائی دنیا تک پہنچ چکا تھا اور بعد میں آدھی دنیا اس کے زیر اثر آ گئی تھی اس کے باوجود ایک امام کے تحت کام چلتا رہا اور ہمارے دور میں تو مواصلات کی ترقی نے اس کو کوئی قابل لحاظ مسئلہ نہیں رہنے دیا اس لیے ایک مثالی اسلامی ریاست کی اصل کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پوری دنیا میں ایک ہی امام ہو اب یہ وہ سنی مولوی بھی یہ کہتے ہیں اور شیعہ مولوی بھی یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ تو ایک ہی ہو ٹھیک ہے پوری دنیا میں لیکن آپ احادیث کے ذریعے دو خلیفے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے حضرت علیہ السلام بھی خلیفہ ہیں اور امام مہدی بھی خلیفہ ہیں تو صحیح مسلم کتاب العمارت میں ان ابی سعید الخدری کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا بوائل خلیفہ تعین الآخر منہما ٹھیک ہے کہ جب تمہیں دو خلیفوں کی بات کرنے کے لیے کہا جائے تو دوسرے کو مار دو ان دونوں میں سے جو دوسرا ہے اس کو قتل کر دو اب جو ایک کرونولوجیکل آرڈر ہے جو واقعاتی ترتیب ہے اس کے لحاظ سے پہلے آئے تھے امام مہدی صاحب کیونکہ جی. وہ تو نماز پڑھا رہے تھے وہاں پہ وہ تو پہلے سے وہیں تھے حضرت سے ہیں بعد میں ٹھیک ہے تو صحیح مسلم کتاب العمارت باب ایزاب بوائل خلیفہ تعین میں جو حدیث ہے اس کے مطابق مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا پڑے گا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں کریں کریں گے تو پھر یہ حدیث کا منکر ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اوپر ہے کہ حضرت صلی علیہ السلام کی بات اوپر ہے تو ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اوپر ہے تو اس وقت پھر ان کو حضرت اللہ علیہ السلام کو نوز اللہ قتل کرنا پڑے گا اگر وہ دو شخصیات ہیں اور دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی زمان ایک ہی مکان بندے دو ہیں دونوں خلیفہ ہیں ایک پہلے آیا تھا ایک بعد میں آیا تو یہ صورت حال ہے سامعی اور اس کو آپ خود بھی سوچیں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے عقل سلیم کامن سینس کہتے ہیں اس کو اور جو لاجک کی بات میں نے بتائی اگرچہ وہ راشد صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری باتیں تو ہوتی الاجیکل ہیں لیکن اگر یہ الاجیکل ہے تو پھر لاجیکل کس کو کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو تو یہ تین چیزیں ہیں اب ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اور موقع ملے گا تو جو اگلا ہمارا پروگرام شروع ہوگا اس میں میں پھر کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس وقت تک آپ ان کے اوپر ذرا غور غور کریں کیجیے چلیے بہت بہت شکریہ انصر رضا صاحب بڑا گہرا موضوع ہے میں اس لیے گہرا کہہ رہا ہوں کہ آپ وضاحت سے بیان کر رہے ہیں ہمارے جو مستقل سامعین ہیں اور بسا اوقات میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ہمارے وہ دوست جو سوال کرتے ہیں پروگرام میں بہت زیادہ تو میں بار بار چیزوں کو کوشش کر رہا تھا کہ ریلیٹ کروں اور ان کو ایک طرح سے سوچوں کہ کتنی ہی ان میں سے باتیں ہیں جو ایک ساتھ تو بیان نہیں کرتے مگر جب سوال کرتے ہیں تو کوئی ایک بات بیان کر دیتے ہیں کہ وہ تو ایسا ہوگا وہ تو ویسا ہوگا وہ تو یہ ہونا چاہیے تھا تو جب اب آپ نے ایک پوری تصویر سامنے رکھی ہے سوائے یعنی جز کے آپ نے جب کل سامنے رکھا ہے اور بتایا ابھی مجھے امید ہے کہ آگے اور بھی بہت سی باتیں آئیں گی ابھی تو آغاز تھا ابھی پہلے آپ نے ایک ایک منظر کشی جو ہمیں بتائی ہے اسی میں اتنے اختلافات نظر آئے ہیں تو یہ مقام غور کا بھی ہے فکر کا بھی ہے اور سمجھنے کا بھی ہے یہی ہم اپنے سامعین سے ہمیشہ درخواست کیا کرتے ہیں جتنے بھی لوگ ریڈیو احمدیہ سنتے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہماری کوشش بھی یہ رہتی ہے اور ہماری درخواست بھی آپ سے یہ رہتی ہے کہ ہم کچھ سیکھیں اور سکھائیں آپ سے کہتے بھی یہی ہیں کہ ایک علمی مکالمے کو ہم فروغ دینا چاہتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب آپ پروگرام کا حصہ بنیں ریڈیو احمدیہ کا جب آپ آن ایئر ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پروگرام سن رہے ہیں اور پروگرام کو سنتے ہوئے جو موضوع جس پر ہم بات کر رہے ہیں اس موضوع سے متعلق کوئی بات آپ کے ذہن میں آئی ہے اور آپ اس بات کی مزید وضاحت کے لیے ایک سوال نکالنا چاہتے ہیں ایک نقطہ نکالنا چاہتے ہیں اور اسی سے اس موضوع کی پرتیں کھلیں گی یہی ہماری درخواست رہتی ہے انصر رضا صاحب نے بھی آپ سے یہی بات کی ہے کہ سامعین جب آپ پروگرام میں شامل ہوں تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ پروگرام کا حصہ بنیں حصہ بننے کا مطلب یہی ہے کہ جس موضوع پہ گفتگو ہے اس موضوع کو آگے بڑھائیں ایک اور بات جو درخواست ہم کرتے ہیں اپنے سامعین سے وہ یہ بھی ہے کہ جب بھی سوال کیا کریں کوشش کریں کہ اس چیز پہ تھوڑی سی تحقیق بھی کریں محض سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دینے کا فائدہ نہیں اور بہت دفعہ یہ بھی ہوا کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اس سوال کو پہلے بھی جواب دیا جا چکا ہے یہ بات وہی سوال کرنے والا کئی دفعہ سوال پہلے بھی کر چکا ہے اور اس کو جواب بھی دیا گیا ہے انہیں یعنی گزارشات کے ساتھ ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی آواز آپ تک پہنچاتے رہیں یہی فرض ہے اور یہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے اپنی بات کو آگے پہنچانا ہے قرآن کریم کا حکم ہے تو سامعین پروگرام کا یہ حصہ جو کہ آٹھ سے دس بجے تک پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا جس میں پروگرام کے شروع میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایت اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اس کے بعد ہم نے براہ راست نشریات کا آغاز کیا یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے پروگرام کو اب دوسری فریکوینسی پر لے کر جائیں گے پروگرام جاری رہے گا دس بجے سے بارہ بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا دو گھنٹے اور ہیں پروگرام میں اسٹوڈیوز کا جو نمبر ہے وہ four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two یہ نمبر رہے گا اگر آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور ٹورنٹو شہر سے باہر کہیں پر ہیں تو آپ toll free number one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ پروگرام میں براہ راست شامل نہیں ہونا چاہتے تو بذریعہ ای میل بھی آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارا email address Q A Q as a question اور اے ایز این آنسر دو ہی لفظ ہیں Q A at voice of Islam dot C A Q A at voice of Islam dot C A radio Ahmadiyya کا ای میل ایڈریس ہے جس کے ذریعے آپ اپنے تاثرات آپ اپنے تبصرے اور اپنے سوالات بھی آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں ایک اور ذریعہ ہم تک پہنچنے کا یہ ہے کہ آپ web address W W W dot voice of Islam dot C A W W W dot voice of Islam dot C A voice of ہی لفظ ہے voice of Islam dot C A پر جائیے یہ ریڈیو احمدیہ کینیڈا کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ آج کا یہ پروگرام بھی براہ راست سن سکتے ہیں آپ اپنا سوال بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں رائے اور تبصرہ بھی پہنچا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس ویب سائٹ کے آرکائیو سیکشن میں آج سے پہلے کے تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ موجود ملے گی آج کے پروگرام کی ریکارڈنگ بھی پروگرام ختم ہونے کے بعد اپلوڈ کر دی جاتی ہے اور کچھ دیر کے بعد آپ اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں یہی ہم ہماری آپ سے درخواست رہتی ہے کہ جب آپ کوشش کریں پروگرام کا حصہ بنیں تو اپنے سوال کو مختصر بھی رکھیے ایک منٹ میں سوال کیجیے تبصرہ نہ کیجیے رائے نہ دیجیے کوشش کیجیے کہ آپ سوال کریں تاکہ ہم موضوع پہ رہیں اس موضوع کو بڑی فصاحت اور سرحد کے ساتھ آپ تک بیان کر سکیں یہاں پر وقت ہے سامعین کے آپ سے ہم اجازت چاہیں گے اس وقت ہمارے پاس انصر صاحب ایک منٹ کا وقت ہے ایک سے دو منٹ کا وقت موجود ہے اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال ہم لے لیتے ہیں جی، اگلے پروگرام میں پھر ہم اس کا جواب دے دیں گے کامران جی۔ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ پہ خوش آمدید کہیں گے ایک دفعہ پھر کامران صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کامران صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے لگتا ہے کامران صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی تھوڑی دیر انہوں نے ہولڈ کیا تھا یہ بھی بات میں نے عرض کی ہے بہت دفعہ آپ سے کہ جب پروگرام براہ راست چل رہا ہوتا ہے اور کسی بات پر گفتگو ہو رہی ہے تو بسا اوقات مشکل ہوتا ہے کہ اس کو روک کے آپ کا سوال لیا جائے تو ہمارے کال اس کو تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے تو سامن یہاں پہ وقت ہے کہ ہم اپنی فریکوینسی اب چینج کریں گے اور ہمارا جو بقیہ پروگرام آپ سنیں گے وہ بقیہ programme A M five thirty پر سنا جا سکے گا اے ایم فائیو تھرٹی دس بجے شب سے لے کر بارہ بجے تک یعنی اگلے دو گھنٹے ہمارا اور آپ کا جو ساتھ ہوگا وہ اے ایم فائیو تھرٹی پر ہوگا پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجپوت کچھ منٹ کے لیے